بسم اللہ الرحمن الرحیم علی آلہ قرآن مجید کا ایک عمومی تعارف اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے اکثر نے قرآن مجید جزوی طور پر تو بارہا پڑا ہوتا ہے ہم میں سے اکثر کو قرآن مجید کے مختلف ترجمے اور تفسیریں دیکھنے کا موقع ملتا ہے لیکن یہ موقع ایک طویل عرصے میں ملتا ہے اور یہ طویل عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں قرآن پاک پر عمومی طور پر اس کے مضامین کی گرفت مشکل ہو جاتی ہے اگر کسی شخص نے تین سال چار سال کے طویل عرصے میں قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کیا ہو تو جب تک وہ تفسیر کا مطالعہ مکمل ہوتا ہے اس وقت تک بہت سا مطالعہ نظروں سے اوجھل ہو چکا ہوتا ہے اور یہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک بحثت مجموعی اس میں کیا ہے اس کی ترتیب کیا ہے اس کی جو اندرونی مضامین کی تشکیل یا ساخت ہے یعنی انٹرنل اسٹرکچر قرآن مجید کا کیا ہے یہ چیز نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کے ہر طالب علم کو جہاں کتاب الہی کے مضامین سے واقفیت ہو جہاں قرآن مجید کی ترتیب اور مندرجات سے آشنائی ہو وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ بحثت مجموعی اس کو یہ بات مستحظر رہے اس کے سامنے یہ بات رہے کہ کتاب الہی کے مضامین کی ترتیب کیا ہے اس کے مضامین کا آپس میں ربط کیا ہے ربط اور نظم پر گفتگو ایک مستقل خطبے میں ہوگی لیکن ایک عمومی نظر کے طور پر یہ چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے قرآن مجید کی بنیاد واحی الہی ہے یہ بات ہم سب جانتے ہیں وہی کی تعریف وہی کی حقیقت وہی کی نوعیت اور اس کی قسموں پر ابھی گزارشات پیش کرتا ہوں لیکن یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی مختلف شکلوں میں اور مختلف انداز میں نازل ہوتی تھی اس وہی کا ایک حصہ وہ ہے جو قرآن مجید میں محفوظ ہے ایک حصہ وہ ہے جو سنت اور حدیث کتاب میں موجود ہے اور ایک حصہ وہ ہے جس کا ذکر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہی کی قسمیں کتنی ہیں اور قرآن مجید کا وہی سے تعلق کیا ہے قرآن مجید کی تعریف علماء اصول نے جو کی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اصل الفاظ عربی کے ہیں بعد میں اس کی تفسیر بیان کروں گا علماء اصول نے لکھا ہے کہ قرآن مجید سے مراد کلام اللہ المنزل اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو نازل ہوا ہے اعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر المعجزی بھی من منہ جس کی ایک ایک صورت اپنی جگہ ایک معجزہ ہے المتعبدی بھی تلاوتی ہی وہ جس کی تلاوت کی جائے تو عبادت سمجھی جاتی ہے والمکتوب فی المصاحف جو قرآن پاک کے نسخوں میں لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے المنقول الینا بین دفت المصحف نقل متواتر اور جو ایک تواتر کے ساتھ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک مصاحب کی شکل میں نقل ہوتا چلا آیا ہے اس چیز کو قرآن مجید کہتے ہیں اس تعریف کی تفصیلات اور اس میں جن شروع کی نشاندہی کی ہے اس پر آگے چل کے گفتگو ہوگی قرآن مجید کا مصدر و ماخذ واحی الہی ہے وہی کس کو کہتے ہیں قرآن مجید کا نزول وہی کی کون سی شکل سے ہوا ہے یہ ابتدائی تمہیدی گزارشات کا موضوع ہے وہی کے لفظی معنی کلام عرب میں آتے ہیں خاموشی کے ساتھ اور جلدی سے کسی کو ایسا اشارہ کر دینا کہ وہ اشارہ کرنے والے کا پورا مطلب اور پیغام سمجھ لیں کو عربی زبان میں وہی کہتے ہیں الشارت السری بے لطف یعنی ایک سٹل انداز میں جلدی سے کوئی ایسا اشارہ کر دیا جائے کہ سمجھنے والا مطلب سمجھ لے اس کو عربی زبان میں لغت میں وہی کہتے ہیں لغت میں وہی جس مفہوم میں استعمال ہوا ہے اس کے نمونے اور اس کی مثالیں کلام عرب میں ملتی ہیں جس کی تفصیل یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں یہی لفظ اپنے لغوی مفہوم میں قرآن پاک میں بھی کئی جگہ استعمال ہوا ہے وہ اوہار اب اللہ نے شہد کی مکھی کو یہ پیغام دے دیا کہ وہ یہ کرے یہ کرے یہ کرے ووہینہ اللہ موسا ہم نے موسا کی ماں کے دل میں یہ بات جلدی سے ڈال دی کہ وہ اس طرح سے ان کی پرورش کریں یہ اور اس طرح کی کئی دوسری آیات میں وہی کا لفظ لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے اصطلاحی مفہوم میں وہی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست یا اللہ کے فرشتے کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کے قلب مبارک پر القا ہوتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پیغام کو وہ انسانوں تک پہنچائیں وہی میں تین چیزیں شامل ہیں وہی تین بنیادی عناصر سے عبارت ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ذریعہ علم ہے جو ماں بعد طبی نوعیت رکھتا ہے یعنی سپر نیچرل سورس رکھتا ہے یہ اس میں بنیادی چیز ہے اگر آپ قرآن مجید کے حوالے سے کسی کو اللہ کا حکم بتائیں تو یہ وہی نہیں ہے اللہ کا حکم سب کے لیے دستیاب ہے سب کے سامنے موجود ہے جس کا جی چاہے دیکھ کے معلوم کر لیں وہی سے مراد وہ ذریعہ علم جو ماباد طبیعی ہو اور دوسرے انسانوں کو حاصل نہ ہو وہ صرف نبی کو حاصل ہوتا ہے دوسری بنیادی چیز وہی کی تعریف میں یہ ہے کہ وہ یقینی اور قطعی ہوتی ہے اس کی قطعیت اور یقین دنیا کی ہر قطعیت اور یقین سے ماورا ہے قطعیت اور یقین یہ وحی الہی کے بنیادی عناصر اور اس کی تعریف میں شامل ہے قطیت پر زور اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات اللہ کی طرف سے عام انسانوں کے دل میں کوئی اچھی بات ڈل جاتی ہے جسے علقا کہتے ہیں آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ کبھی درس دیتے ہوئے یا کوئی مضمون پڑھاتے ہوئے طالب میں سوال کرتا ہے اور آپ کو پہلے سے اس کا جواب معلوم نہیں ہوتا لیکن اچانک طالب علم کے سوال کرتے ہی آپ کے دل میں اس کا جواب آ جاتا ہے یہ علقہ ہے لیکن یہ قطعی و یقینی نہیں ہے ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے صحیح ہو آپ بعد میں تحقیق کریں کتاب الہی سے اور دوسرے نصوص کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں اور جائزہ لے کے طے کریں کہ صحیح کہ غلط ہے لیکن وہی الہی سو فیصد قطعی ہوتی ہے اور ہمیشہ قطعی اور یقینی ہوتی ہے تیسرا بنیادی عنصر جو وہی کی تاریخ میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ وہی اپنے پانے والے کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے واجب تعمیل ہوتی ہے اس کے بعد پھر کوئی اختیار کسی انسان کے لیے باقی نہیں رہتا کہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے اس پر عمل کرنا لازمی ہے اور اس میں پھر کوئی اور آپشن کسی کے لیے نہیں میں آپشن ہے آپ جی چاہے اس پہ عمل کریں جی چاہے نہ کریں آپ کو اچھی لگے بات تو مان لیں نہ اچھی لگے مت مانیں لیکن یہ آپشن یا یہ اختیار وہی کے بارے میں نہیں یہ تین بنیادی عناصر ہیں جن سے وہی کی تاریخ مکمل ہوتی ہے وہی ایک ایسا تجربہ ہے جو انتہائی غیر معمولی اتنا غیر معمولی اتنا غیر معمولی کہ اس کو انسانی الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا قرآن مجید کا نزول جب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پر شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دوسری یا تیسری وہی کے دوران حضور کو اس بات سے متنبع کر دیا کہ انا سن القی کا قول ثقیلا ہم آپ پر ایک بڑا بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں یہ جو قول ثقیل ہے کلام کا جو بھاری پن ہے یہ کئی پہلوؤں سے بھاری پن ہے ایک تو عمل اس کی جو تلقی ہے یعنی جو ریسیپشن ہے اس کلام کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریسیو کرتے تھے تلقی کرتے تھے کل کسی نے مجھے کہا کہ الفاظ مشکل بولتے ہیں لیکن تلقی کے علاوہ کوئی اور لفظ ایسا ہے نہیں جو اس مضمون کو ادا کر سکے تلقی سے مراد جب آپ کوئی میسج ریسیو کرتے ہیں اس عمل کو تلقی کہتے ہیں عربی میں تو وہ تلقی جو ہے وہی کی وہ اتنی غیر معمولی اور اتنا مشکل تجربہ ہوتا تھا کہ پہلے تجربے کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد خشی تو اللہ نفسی کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے اتنا غیر معمولی حضور نے اس کو محسوس فرمایا اور جب آپ گھر تشریف لائے آپ نے سب نے پڑھا ہے تو آپ نے فرمایا زم زمبلونی اور ایک دوسرے تجربے کے موقع آپ نے فرمایا دس سرونی دس سرونی صحابہ کرام جنہوں نے اس کو دیکھا ان کو تو اس کا اندازہ نہیں کہ حضور کے جسم مبارک پر کیا گزر رہی ہے حضور کا قلب و روح اور جسم مبارک کس کیفیت سے گزر رہا ہے لیکن باہر سے جنہوں نے دیکھا انہوں نے تھوڑا سا اندازہ کیا کہ حضور وسلام کے جسم مبارک پر قلب مبارک پر روح پر ذہن پر کیا کیفیات گزرتی ہوں گی اس کا تھوڑا سا اندازہ دیکھنے والوں نے کیا حضرت زید بن نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جو کاتبان وحی وہی میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے برابر میں محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کا گھٹنا ان کے گھٹنے کے اوپر تھا جب آپ قریب قریب بیٹھتے ہیں تو ہوتا ہے کہ ایک کا گھٹنا دوسرے گھٹنے کے اوپر آ جائے اس موقع پر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پر اچانک وحی کی کیفیت نازل ہوئی تفصیل واقعے کی میں چھوڑ دیتا ہوں زید ثابت کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے بہت پہاڑ میرے گھٹنے پہ رکھ دیا ہے اور اب میرا گھٹنا چورا چورا ہو جائے گا لیکن یہ کیفیت چند لمحے رہی اور چند لمحوں کے بعد حضور کی وہ کیفیت ختم ہو گئی اور آپ نے فرمایا کہ سورہ نساء کی جو آیت ہے لا طویل قائد المؤمنین اس کے بعد غیر الدرر کا اضافہ کرو یہ ایک لفظ تھا غیر الدرر جس کی تلقی میں یہ کیفیت حضور پر تاریخ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جس اونٹنی پر سفر فرماتے تھے پسوا جس کا نام ہے اس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ عرب کی انتہائی طاقتور ترین اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی تھی اسی پر حضور نے ہجرت کا سفر فرمایا اسی پر حضور فتح مکہ کے سفر کے لیے روانہ ہوئے ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضور کا قافلہ رک گیا اور رسول کی اٹھنی کھڑی ہو گئی جس پر حضور سوار تھے دیکھنے والوں نے محسوس کیا کہ اس کی ٹانکیں اس طرح لرز رہی ہیں کہ اس پر کوئی بہت بڑا بوجھ لاد دیا گیا ہے تھوڑی دیر میں وہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکی اور بیٹھ گئی لیکن بیٹھ کر بھی اس طرح ہانپتی رہی جیسے کسی بڑے بوجھ کے تلے دب گئی ہو تھوڑی دیر میں اس کی ایک کیفیت ختم ہو گئی اونٹنی کھڑی ہو کے چل پڑی تو آپ نے کاتبہ نے وہی جو اس وقت ہمراہی میں تھے ان کو یاد فرمایا اور طلب فرما کے یہ آیت ان کو لکھوائی وقل جا الحق و البات الباطل ان الباطل خان اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو تجربہ تلقی وہی کا ہے یہ کئی اعتبار سے بڑا غیر معمولی تجربہ تھا ذمہ داری کے احساس اور شعور کے اعتبار سے ان احکام کی فہم اور ان کی تبلیغ اور اس پر عمل درآمد کے اعتبار سے جن پر یہ کتاب الہی مشتمل تھی اور پھر آگے جو پوری انسانیت کی جو ذمہ داری اس کلام کے لانے والے اور منتقل کرنے والے پر تھی اس کا احساس ان سب نے مل کر اس کو ایسا قول ثقیل بنایا جس کے لیے اللہ نے پہلے ہی دن سے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو تیار کیا کہ آپ تیار رہیں ایسا قول نازل ہونے والا ہے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے وہی کے اسالیب کے بارے میں کہ وہی کس طرح نازل ہوتی تھی ماکان علی ایوکل مح اللہ اللہ واہین او او حجاب یورس اللہ رسول مائشا کسی بشر کے یہ شاعر شان نہیں ہے یہ اس کی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو براہ راست اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے سوائے وہی کے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی ایلچی بھیج کر کہ اس کے ذریعے پیغام منتقل کیا جا سکے یہ تین طریقے قرآن پاک نے بیان فرمائے ہیں جن کی تفصیل کتب تفسیر میں آپ دیکھ سکتی انہی تین طریقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث میں بیان کیا جو صحیح بخاری کے پہلے باب میں دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کا پہلا باب ہے باب کئی فقان عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ باب اس بیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا آغاز کیسے ہوا اس میں امام بخاری نے دو حدیثیں شامل کی ایک تو مشہور حدیث ہے العمال بنیاد اس کی تفصیل ہے اس حدیث کی ریلیونس اس باب سے کیا ہے اس پہ لمبی بحثیں ہیں بڑی عالمانہ بحثیں ہیں دوسری حدیث ایک طویل روایت ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ نے نقل کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے یقیناً یہ سب تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر نقل کی ہوں گی وہ کہتی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کہ رسول آپ پر وہی کیسے آتی آپ نے فرمایا کہ احیان سلسلت الجرس کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسی آواز براہ راست دماغ اور دل میں اترتی ہے جس میں تسلسل ہوتا ہے جس میں کوئی نشے و فراز نہیں ہوتا جس میں کوئی انقطاع نہیں ہوتا رکاوٹ نہیں ہوتی اور ایک تسلسل کے ساتھ ایک آواز دل پر سبت ہو جاتی ہے وہ ہوا اشد ہوا لیا سب سے جو مشکل محسوس ہوتا ہے وہ یہ تجربہ ہوتا ہے پھر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے اس ارشاد پر کہ سب سے سخت تجربہ یہی ہے آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ وہ انی لڑائی دھو فلیو میں شدید و ان جبی نہ کہ میں نے بعض اوقات سر ترین راتوں میں آپ کو دیکھا کہ جب نزول وحی کی کیفیت ہوئی تو آپ کی پیشانی سے اس طرح پسینہ جاری ہوا جیسے کسی کی فرس کھول دی جائے رگ کاٹ دی جائے خون نکلتا ہے اس طرح سے پسینہ جاری ہوتا تھا اس سے تائید ہوتی ہے کہ وہ اشد علیہ سب سے سخت طریقہ یا اسلوب یہی تھا وہی کا دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بالواسطہ واسطہ ہم کلامی ہو اور اس بالواسطہ واسطہ ہم کلامی کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچ جائے او وراء حجاب اور تیسرا طریقہ وہ جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے اور حضور نے فرمایا کہ وہ احیان یہ تمسل الملک رجولن بعض اوقات فرشتہ انسانی شکل میں میرے سامنے آتا ہے پیغام پہنچاتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں ان تین طریقوں میں سے زیادہ نزول وحی پہلے طریقے سے ہوتا تھا اور عموماً وہ وحی جو قرآن پاک میں محفوظ نہیں ہے وحی غیر مطلوب یعنی وہ وحی جو قرآن پاک کا حصہ نہیں بلکہ حدیث مبارک کا حصہ ہے وہ دوسرے یا تیسرے طریقے سے منتقل ہوتی تھی لیکن بعض اوقات قرآن پاک بھی ان دو طریقوں سے آ سکتا تھا یہ سعادت حضرت موسا علیہ السلاط والسلام کو کئی بار حاصل ہوئی لیکن جب تورات نازل ہوئی تو وہ ایک مرتبہ نازل ہوئی اور اس کی نوعیت ان تینوں سے مختلف معلوم ہوتی ہے حضرت موسا علیہ السلاط والسلام کو طور پر بلایا گیا اور لکھی ہوئی تختیاں تورات کے حوالے کر دی گئیں فرشتے نے لا کے حوالے کی کسی اور طریقے سے حوالے کی گئیں اس کے بارے میں قرآن مجید بھی خاموش ہے تورات بھی خاموش ہے اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نوعیت کیا تھی حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام یک بارگی وہ تختیاں لے آئے اور اس کی روشنی میں انہوں نے اللہ تعالی نے جو علم ان کے سینے میں ڈالا لوگوں کو تورات کے احکام پہنچانے شروع کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محدثین اور مفسرین قرآن نے لکھا ہے کہ حضور سعود والسلام پر وہی کا نزول چوبیس ہزار مرتبہ ہوا چوبیس ہزار مرتبہ نزول وحی کی نوعیت اور کیفیت کے بارے میں علماء اسلام نے بڑی تفصیلات بیان کی ہیں بہت سی بحثیں کی ہیں کیا اس پورے چوبیس ہزار میں صرف قرآن مجید کا نزول شامل ہے یا ہدایت اور رہنمائی کی بقیہ چیزیں بھی شامل ہیں بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قرآن پاک اور احادیث اور جو رہنمائی اللہ کی طرف سے آئی وہ سب شامل ہیں حدیث قدسی اور حدیث رسول دونوں اس میں شامل ہیں لیکن کوئی اس کی سراحت حدیث یا قرآن پاک میں نہیں ہے اس لیے زیادہ تفصیلات کے بارے میں ہم قطیت کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے یہ تو وہی کی نوعیت اور کیفیت کی بات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا وہی کی دو قسمیں ہیں ایک وہ وہی ہے جو اپنے الفاظ اور کلام کے ساتھ نازل ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو معجز ہے جس کو بطور معجزے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور جس کے معجزہ ہونے کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے دوسری وہی وہ ہے جو الفاظ میں نہیں نازل ہوئی بلکہ معنی و مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یا ذہن مبارک پر اتارا گیا لیکن اس کو حضور نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا اس میں پھر دو قسمیں ہیں ایک تو وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سیغہ واحد متقلم میں کلام فرمایا ہے ایک وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سیغہ واحد متکلم میں کلام نہیں فرمایا بلکہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس کو اپنی زبان سے بیان فرما دیا پہلی کو حدیث قدسی کہتے ہیں اور دوسری کے لیے عام اصطلاح حدیث کی استعمال ہوتی ہے پہلی سب سے پہلی قسم کو وحی مطلوب بھی کہتے ہیں وحی جلی بھی کہتے ہیں وحی ظاہر بھی کہتے ہیں جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے دوسری وحی کے لیے وحی غیر مطلوب وحی خفی اور اس جیسی دوسری اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا وحی کے لیے بنیادی خصوصیت جو قرآن پاک میں اور ہر جگہ بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ علم انتہائی قطعی اور یقینی علم ہے اس علم کے نتیجے میں علم حضوری حاصل ہوتا ہے علم حصولی حاصل نہیں ہوتا علم کی فلاسفہ اسلام نے حکمہ اسلام نے دو قسمیں بیان کی ہیں ایک علم حصولی ہے جو انسان اپنی کاوش سے حاصل کرتا ہے آپ نے اسکول میں پڑھ کر دلائل سے منطق سے لاجک سے لیبارٹری میں بیٹھ کر اپنے عقلی استدلال سے ایک علم حاصل کیا یہ علم حصولی ہے جو ضنی بھی ہوتا ہے اور قطعی بھی ہوتا ہے بعض اوقات زنی ہوتا ہے بعض اوقات قطعی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج ہمیں قطعی معلوم ہوتا ہے کل ثابت ہوتا ہے کہ تو قطعی نہیں تھا لیکن جو علم حضوری ہے وہ ہمیشہ قطعی ہوتا ہے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ایک مریض کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے آپ بطور ڈاکٹر کے آگ پاس کہتا ہے جی پیٹ میں درد ہو رہا ہے علم حضوری ہے اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ اس کے پیٹ میں درد ہے کہ نہیں ہے ایک شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ سورج کس کو کہتے ہیں سائبیریا میں پیدا ہوا اس نے کبھی سورج نکلتے نہیں دیکھا زندگی میں سال ہا سال دیکھا کہ بادل چھائے ہوئے ہیں سورج نہیں نکلتا سنتا ہے کہ سورج نکلتا ہے تو بڑی گرمی ہوتی ہے بڑا تیز ہوتا ہے اب وہاں جب تک وہ سائبیریا میں ہے برفانی علاقے میں رہتا ہے آپ اس کو دلائل دیں سمجھائیں جغرافیہ پڑھائیں گے یہ علم حصولی حاصل ہوگا آپ اسے لا کے سبی اور جگہ وباد میں بٹھا دیں علم حضوری حاصل ہو جائے گا کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی آفتاب آمد دلیل آفتاب یہ فرق ہے علم حصولی اور علم حضوری میں وہی کے نتیجے میں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم قطعی ہے اس لیے کہ وہ علم حضوری ہے علم حضوری یا حصولی ان دونوں کے جو مصادر ہیں کچھ مشترک ہیں کچھ الگ الگ ہیں جو مصادر مشترک ہیں وہ انسان کے حواس ہیں انسان ظاہری حواس سے بہت کچھ سیکھتا ہے آپ نے دیکھ کر چیز معلوم کر لی سن کے معلوم کر لی چھو کے دیکھ لی چک کے دیکھ لی یہ سارے حواس کے علم بالحواس ہے جو حواس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے علم بالحواس انسان یہ سمجھتا ہے کہ اکثر و بیشتر قطعی ہوتا ہے یقینی ہوتا ہے لیکن ہمیشہ اس کا یقینی ہونا ضروری نہیں آج آپ کو ایک چیز ایک طرح معلوم ہوتی ہے کل دوسری طرح معلوم ہوتی ہے کوئی شخص جس کی آنکھوں کا عدسہ ٹھیک نہیں ہے کلر بلائنڈ بھی ہوتا ہے اس کو ایک رنگ نظر آتا ہے آپ کو اور رنگ نظر آتا ہے تو گویا ایسی مثالیں بے شمار ہیں کہ حواس کے ذریعے حاصل ہونے والا علم بھی قطعی و یقینی نہیں ضنی ہوتا ہے بعض اوقات یقینی بھی ہوتا ہے دوسرا وہ علم ہے جو عقل کے ذریعے حاصل ہوا ہے عقلی استدلال کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خالص قطعی اور یقینی چیز ہے نہیں اس میں بھی بعض اوقات ذنی ہوتا ہے بعض اوقات قطعی ہوتا ہے ایک عام تاثر یہ ہے کہ حواس اور عقل کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ انسانی علم کا بیشتر حصہ ہوتا ہے اکثر و بیشتر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ایسا نہیں ہے انسان کو جو مکمل علم آپ کو حاصل ہوا ہے یا کسی انسان کو حاصل ہوا ہے اس کا بیشتر حصہ نہ حواس سے حاصل ہوا ہے نہ عقل سے حاصل ہوا ہے اگر آپ اپنے معلومات کا جائزہ لیں جو کچھ معلومات آپ کے ذہن میں ہیں اس کو آپ لکھنا شروع کریں فہرست بنانا شروع کریں اور پھر ایک ایک کر کے جائزہ لیں کہ یہ علم آپ کو کہاں سے آیا تو پتہ چلے گا کہ ان میں سے اکثر حصہ نہ حواس سے آیا ہے نہ عقل سے آیا ہے مثال کے طور پر آپ نے یہ سنا آپ کے علم ہے کہ امریکہ نے عراق پہ حملہ کر رکھا ہے آپ کے علم ہے کہ ہٹلر جرمنی کا حکمران تھا آپ کے علم میں ہے کہ ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت ہے آپ کے علم میں ہے کہ سائبیریا میں بارہ سال بارہ مہینے برفباری رہتی ہے آپ کے علم میں ہے کہ امام حنیفہ بہت بڑے فقی تھے آپ کے علم میں ہے کہ امام بخاری بہت بڑے محدث تھے لیکن کیا ان میں سے کوئی چیز آپ نے اپنے حواس سے دیکھی ہے آپ نے دیکھا امام بخاری کو امام ابو حنیفہ کو ہٹلر کو یا بغداد پر حملہ ہوتے نہیں دیکھا آپ نے چک کے دیکھا ہے سونگ کے دیکھا ہے آپ نے عقل سے معلوم کیا ہے کہ عقل سے بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ ایک امام حنیفہ جیسا آدمی ہونا چاہیے یہ عقل سے معلوم کرنے کی بات ہی نہیں ہے یہ چیزیں جو آپ کو معلوم ہوئیں یا کسی کو معلوم ہوتی ہیں یہ دوسرے کی اطلاع دینے سے معلوم ہوتی ہیں جس کے لیے آپ خبر کی اس طرح استعمال کر سکیں یہ علم جو ہمیں یا آپ کو ملا ہے یہ خبر کے ذریعے ملا ہے کسی انسان نے خبر دی ٹی وی پر بیٹھ کر کے امریکہ نے حملہ کر دیا کسی مورخ نے خبر دی کتاب میں لکھ کر کے ہٹلر جرمنی کا حکمران تھا کسی جغرافیہ نویس یا اخبار نویس نے خبر دی کہ ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت ہے کسی اور جغرافیہ نویس نے بیان کیا یا کسی سیاح نے لکھا کہ سائبیریا میں بارہ مہینے برباری رہتی ہے گویا معلومات کا بیشتر ذخیرہ بڑا حصہ خبر کے ذریعے ہم تک منتقل ہوتا ہے یہ خود اپنے مشاہدے اور تجربے سے ہر شخص معلوم کر سکتا ہے اب خبر کا جب جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں غلط خبر بھی ہوتی ہے صحیح بھی ہوتی ہے بہت سے خبر دینے والے غلط بیانی بھی کرتے ہیں بعض اوقات جان بوجھ کے کرتے ہیں بعض اوقات غلط فہمی سے کرتے ہیں بغیر جانے بوجھے بھی کرتے ہیں لہذا صحیح خبر کو غلط خبر سے ممیز کرنے کا کوئی پیمانہ ہونا چاہیے وہ پیمانہ کیا ہے وہ پیمانہ جو ہر انسان مشرقی اور مغربی عالم اور جاہل مسلمان اور غیر مسلم اپنے سامنے رکھتا ہے بڑا آسان ہے اور بہت سیدھا سادہ پیمانہ ہے وہ یہ کہ ہر انسان یہ دیکھتا ہے کہ جس نے خبر دی ہے وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے ابتدائی اسٹیمیشن میں ابتدائی اندازے میں وہ آپ کو سچا معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹا معلوم ہوتا ہے اگر آپ کے اندازے میں وہ سچا ہے تو آپ اس کی بات مان لیتی ہیں جھوٹا ہے تو نہیں مانتی مشکوک ہو جب بھی نہیں مانتی تین شکلیں ہوئی سچا ہے یقین آپ کے اندازے میں جھوٹا ہے یا مشکوک ہے آپ کو کچھ معلوم نہیں بعد کی دو صورتوں میں آپ اس کی بات نہیں مانتی پہلی صورت مان لیتی ہیں دوسری بات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی امانت دار ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے اس وقت سچ بول رہا ہو لیکن امانت دار آدمی نہ ہو سچ بات بتا رہا ہو کسی بری نیت سے بتا رہا ہو تو اگر آپ کے تجربے میں آپ کے اندازے میں وہ امانت دار بھی ہے تو آپ اس کی بات مان لیتی ہیں تیسری بات یہ کہ آپ یہ بھی جاننا چاہیں گی یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ آدمی جس چیز کی اطلاع دے رہا ہے اس سے براہ راست متعلق بھی ہے کہ نہیں اس کے بارے میں کوئی علم بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا اگر وہ علم رکھتا ہے تو آپ کی نظر میں اس کی بات قابل قبول ہے علم نہیں رکھتا تو قابل قبول نہیں ہے جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں سچائی امانت اور علم تو اس ذریعے سے آنے والی خبر ہر انسان مان لیتا ہے اور اس کو قطعی اور یقینی خبر سمجھتا ہے پھر اپنے عقلی استدلال کو رکاوٹ نہیں بننے دیتا اپنے مشاہدے اور حواس کو رکاوٹ نہیں بننے دیتا اپنے مشاہدے اور حواس کو نظر انداز کر کے اس قطعی اور یقینی خبر کو مان لیتا ہے ایک مثال آپ سے عرض کر دیتا ہوں کسی کی طبیعت خراب ہو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے علاج کروانے ڈاکٹر بڑا مشہور ہے آپ کو یقین ہے کہ بڑا ماہر ڈاکٹر ہے علم رکھتا ہے یہ بھی یقین ہے کہ دیانتدار ڈاکٹر ہے کوئی دھوکے باز نہیں ہے یہ بھی یقین ہے کہ جو بات آپ سے کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے مرض کے بارے میں جو اس نے اندازہ کیا وہ صحیح اندازہ کیا اور آپ کو صحیح بتا رہا ہے جب یہ تین چیزیں یقینی ہو گئیں وہ ایک شیشی نکالتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے پوائزن سرخ رنگ سے لکھا ہوا ہے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اس میں سے انجیکشن بھرتا ہے آپ کے بازو میں لگا دیتا ہے آپ میں سے ہر ایک بازو آگے کر دیتا ہے کوئی نہیں پوچھتا کہ میاں اس میں تو پوائزن لکھا ہوا ہے مجھے کیوں زہر دے رہے ہو وہ زہر ہر ایک لے لیتا ہے اس لیے کہ اس کے علم پر بھی اعتماد ہے اس کی صداقت پر بھی اعتماد ہے اور اس کی دیانت پر بھی اعتماد ہے اب امبیا علیہ السلام کی خبر کو جب اہل ایمان نے قبول کیا تو اس بات کی یقین دہانی کے بعد قبول کیا کہ انبیاء علیہ السلام کا صدق ان کی امانت اور ان کا علم یہ تینوں مکمل طور پر بھروسے کے قابل تھے الصادق الامین اور العلیم یہ تینوں صفتیں ان میں موجود تھیں نہ صرف موجود تھیں بلکہ مخالفین نے اور دشمنان نے انبیاء نے اس کا اعتراف کیا کہ وہ الصادق بھی ہیں الامین بھی ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں علم تو ایسا رکھتے ہیں کہ آج تک اس کے چشمے جاری اور ساری ہیں اور دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ایک سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ حضرت اب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مثلا یہ کیسے یقین ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچی کہہ رہے ہیں یہ بات کیسے پیدا یہ کس دلیل سے پیدا ہوئی یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے اس کے جواب میں میں پھر آؤں گا علم حضوری اور علم حصولی کی طرف علم حصولی جو استدلال کی بنیاد پہ ہوتا ہے عقلی استدلال کی بنیاد پر وہ بڑا کمزور ہوتا ہے آپ نے مولانا رومی کا یہ مشہور جملہ تو سنا ہوگا شیر پائے استدلالیاں چوبی بوت جو استدلالی لوگ ہوتے ہیں جو استدلال کی بنیاد پر اپنے علم کی اساس رکھتے ہیں ان کا پاؤں لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے جو جی، لکڑے کا پاؤں آپ فرضی پاؤں بنا دیں اس کے لکڑی کے اینڈ پائے چوبی سخت بے تمکین بوت اور جو لکڑی کا پاؤں ہوتا ہے وہ بے تمکین ہوتا ہے جمتا نہیں ہے کہیں کہیں بھی نہیں جم سکتا کوئی مصنوعی پاؤں لگا کے دوڑ نہیں لگا سکتا اس لیے کہ پاؤں جم ہی نہیں سکتا یہ واقعی بالکل درست ہے کہ استدلال کی بنیاد پر جو علم ہوتا ہے وہ وقتی کام چلانے کے لیے ہوتا ہے جیسے لگڑے کو آپ نے پاؤں لگا دیا جعلی اعضا لگا دیے مصنوعی وہ چلتا ہے کام چلا لیتا ہے لیکن وہ کسی پاؤں والے سے مقابلہ نہیں کر سکتا وہ کرکٹ نہیں کھیل سکتا مصنوعی پاؤں لگا کے جو اصل تمکین جس کو حاصل ہوتی ہے بنیاد حاصل ہوتی ہے عقل اور علم کے میدان میں وہ علم حضوری والے کو حاصل ہوتی ہے ایک شخص محسوس کر رہا ہے کہ اس کے سر میں درد ہے دوسرا شخص استدلال کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے سر میں درد ہے کہ نہیں ہے تو علم یقینی و قطعی اس کا ہے جو خود تجربے سے گزر رہا ہے جس کو خود اس تجربے کا سامنا کرنا پڑا ہے اس لیے انبیاء علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں ساتھ رہنے والوں کے قلب و نظر میں اور ان کے رگ و پے میں اور روح و اذہان میں ایک ایسا قطعی و یقین علم ان کی شخصیت کے بارے میں حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر کسی استدلال کی ظاہری استدلال کی ضرورت نہیں رہتی ایک چھوٹی سی مثال اور دے کے بات آگے کرتا ہوں کہ یہ جو عقلی استدلال ہے دلائل کی بنیاد پر اس کی بنیاد پر چیزیں آج ثابت ہوتی ہیں کل غلط ہو جاتی ہیں اور ہر ذہین آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور مناظرہ اور لفاظی کے فن سے واقف ہو وہ جس چیز کو چاہے دلائل سے سچا ثابت کر دے جس چیز کو چاہے دلائل سے کمزور ثابت کر دے سر سید احمد خان کے صاحبزادے کا آپ نے ذکر سنا ہوگا سید محمود جن کے بارے میں مشہور ہے کہ اپنے زمانے میں ہندوستان کے سب سے بڑے قانونی دماغ کے حامل تھے وہ اپنے بعض مشاغل میں رہتے تھے جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں بھول جایا کرتے تھے تو کسی عدالت میں پریوی کونسل میں غالباً کسی فریق نے ان کو انگیج کیا اس کی طرف سے پیش ہوئے اور اپنی ذہنی کیفیت میں یہ یاد نہیں رہا کہ میں اس کا وکیل ہوں یا مخالف کا وکیل ہوں مخالف کی طرف سے انہوں نے دلائل دینے شروع کر دیے اور دلائل اتنے دیے انہوں نے تین چار دن مسلسل کہ یہ لوگ گھبرا گئے اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں تین چار دن کے بعد جب بہت پریشان ہوئے ان کے موکلین تو انہوں نے خاموشی سے کسی ذریعے سے کہلوایا کہ آپ تو ہمارے وکیل ہیں کہنے اچھا انہوں نے کہا کہ عدالت میں کہا کہ جناب والا فریق مخالف کے حق میں یہاں تک کہا جا سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ سب غلط ہے پھر ایک ایک کر کے دلائل سے اس کی تردید کی اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دنیا آشش کر اٹھی تو دلائل کا تو حال یہ ہوتا ہے آپ نے اے کے بروہی صاحب کا نام سنا ہوگا جو مشہور قانون دان تھے ہمارے ملک میں اور ہماری بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے بانی بھی تھے ان سے میں نے ایک مطلب پوچھا کہ آپ نے سب سے بڑا وکیل زندگی میں کس کو دیکھا تو انہوں نے کہا میں نے سہروردی صاحب کو دیکھا ہے سہروردی سب سے بڑا وکیل تھے اور جب وہ بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جس نقطہ نظر کی وہ تائید کر رہے ہیں در و دیوار اور زمین و آسمان اور اور لوگوں کے لباس اور کپڑے اور حلیے اور کرسی ہر چیز اس کی تائید کر رہی اس طرح سے دلائل سے سما باندھ دیا کرتے تھے ظاہر ہے ان کی کوئی ذاتی کمٹمنٹ نہیں ہوتی تھی اس سے جو پیسے دیتا تھا اس کے حق میں دلائل بیان کر دیا کرتے تھے تو دلائل تو اس شان کے ہوتے ہیں کہ جس کا جی چاہے اس کو جب چاہے غلط ثابت کرتے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر سے ضمیر اور اس کا دل اس کی روح اور اس کا ذہن گواہی دیتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے چاہے عدالت میں اس کے حق میں ثابت ہو اس کے خلاف ثابت ہو آپ اپنے والدین کو والدین مانتی ہیں اپنی والدہ محترمہ کو والدہ محترمہ مانتی ہیں اپنے بچوں کو بچہ مانتی ہیں وہ بہن بھائیوں کو بہن بھائی مانتی ہیں اگر کوئی عدالت میں جا کے ثابت کرنا چاہے آپ سے پوچھے کہ دلیل دیں کہ واقعی آپ کے بہن بھائی ہیں تو شاید کوئی دلیل دینا بڑا دشوار ہو اور اگر آپ دے بھی دیں تو کوئی اتنا بڑا ماہر وکیل اس کے پرخ سے اڑا سکتا ہے لیکن کسی کے پرخ سے اڑانے سے آپ کے یقین اور اس تعلق قلبی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جو آپ کو اپنے والدین سے اور بہن بھائیوں سے اور گھر والوں سے ہے یہ جو علم حاصل ہوا یہ کیسے حاصل ہوا یہ جو علم ہے جو جو یقین اور شعور اندر سے ہے اطمینان قلبی ہے یہ یہ کہاں سے حاصل ہوا اس کے لیے کسی وقتی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی یہ تو اس پورے یعنی عمر بھر کے تعلق کی بنیاد پر عمر بھر کی اس محبت کی بنیاد پر عمر بھر کے اس قربانیوں کے جذبے کی بنیاد پر آپ کے دل میں ایک یقین حاصل ہوا جس کو کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی کوئی دلیل ختم نہیں کر سکتی ابوبکر صدیق کے دل میں وہی یقین پیدا ہوا تھا اسی طرح کا یقین تھا جس کے بعد کسی مزید ثبوت یا مزید دلیل کی ضرورت نہیں تھی اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنی نبوت کی تائید میں جس چیز کو سب سے نمایاں طور پر پیش کیا وہ اپنی ذاتی زندگی کو وقت لبی کو معمراً میں ایک طویل عمر تمہارے درمیان رہا ہوں تم میرے شخصیت و کردار سے واقف ہو یہ مفہوم ہے وہی کے علم قطعی اور علم یقینی کا ذریعہ ہونے کا قرآن مجید اس علم قطعی اور علم یقینی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے وحی الہی جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک ماں بادت طبی ذریعہ ہے انسان کے جتنے طبی وسائل ہیں جتنے حواس ہیں جو بھی کچھ انسانوں کو حاصل ہے کسی چیز کو جاننے کے لیے یہ ان سب سے ماورہ چیز ہے اور وحی الہی کو انسانوں کے وسائل سے ماورا ہی ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے رہنما یا قیادت کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو وہ اپنے ذاتی احساسات اور ذاتی تعصبات سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا کوئی بڑے سے بڑا انسان انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اپنے ذاتی احساسات سے آری نہیں ہوتا حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ بعض اوقات میں غصے کے عالم میں کوئی بات کہہ دیتا ہوں بعض اوقات میں کسی خاص کیفیت میں کوئی بات کہہ دیتا ہوں اس لیے یہ سمجھا کرو کہ مشورہ کیا ہے اور اور حکم کیا ہے یہ صرف واحد الہی ہے جو ہر قسم کے انسانی احساسات اور تحدیدات سے ماورا ہے اس لیے ایسا نظام فراہم کرنے کے لیے جو سارے انسانوں کو عادلانہ اور مساویانہ رہنمائی دے سکے وہی الہی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا دنیا کے جتنے قوانین اور نظام ہیں وہ ایک یا ایک سے زائد انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں بعض اوقات ایک انسان قانون ساز کے منصب پہ فائز ہو جاتا ہے کوئی بادشاہ ہے حکمراں ہے وہ لوگوں کو قوانین دیتا ہے بعض اوقات انسانوں کا ایک مجموعہ ذمہ داری سنبھالتا ہے وہ انسانوں کو قوانین دیتا ہے لیکن انسانی تاریخ کے طویل تجربے نے یہ بات بتائی ہے کہ کوئی بھی انسان وہ ایک ہو یا سینکڑوں ہو یا ہزاروں ہوں وہ اپنے ذاتی میلانات اور ذاتی رجحانات ذاتی تعصبات اور مفادات سے آزاد نہیں ہو قانون بنانے کی ذمہ داری رہنمائی فراہم کرنے کی ذمہ داری زمینداروں کو دی جائے گی زمینداروں کے مفاد کا لحاظ کریں گے قانون دانوں کو دی جائے گی تو وہ وکیلوں کے قانون دانوں کے مفاد کا لحاظ کریں گے اساتذہ کو دی جائے گی تو اساتذہ کے مفاد کا لحاظ کریں گے اس میں کوئی آدمی اس سے ماورا نہیں ہو سکتا اس لیے انسانوں کے ذاتی میلانات اور رجحانات کا اس میں راہ پا جانا ناگزیر ہے اس لیے یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ انسانوں کو بنیادی رہنمائی جس میں کسی انسان کے مفاد یا یہ مسلحت کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو بلکہ سارے انسانوں کی مسلحت کا لحاظ رکھا گیا ہو یہ دے دی جائے پھر اس کے بعد انسان اس حدود کے اندر آزاد ہوں جس طرح چاہیں قوانین اور رہنمائی کی تفصیلات طے کریں وہ حق بینند سود ہما دے ہم حق بینند سود ہما سود خود در نگاہش سود و بہبود ہما وہی حق وہ ہے کہ جو سب کے مفاد کو دیکھتی اور اس کی نگاہ میں ہر ایک کا فائدہ اور ہر ایک کی بہبود برابر ہوتی ہے عقل خدمی اس کے مقابلے میں جو عقل خدمی ہے عقل جو اپنے کو دیکھتی ہے کسی اور کو نہیں دیکھتی ہر انسان کو اپنی عقل سب سے زیادہ معلوم ہوتی ہے عام تجربہ ہے کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں کوئی آدمی اعتراف نہیں کرے گا کہ میں بیوقوف ہوں یا کم عقل ہوں ہر ایک شاز و ناظر اپنے کو سب سے زیادہ عاقل سمجھتا ہے اپنے کو سب سے زیادہ حکمت کا علمبردار سمجھتا ہے تو عقل خود بھی غافل از بہبود غیر وہ اپنی بہبود تو خوب دیکھتی ہے دوسروں کی بہبود اس کو نظر نہیں آتی سود خود بینت نہ بینت سود غیر اپنا فائدہ دیکھتی ہے دوسرے کا فائدہ نہیں دیکھتی یہ خوبی صرف واحد الہی میں ہے کہ عادل اندر سلح ہو ہم اندر مصاف کہ صلح ہو یا جنگ ہو وہ اپنے عادلانہ طریقہ کار کو نہیں چھوڑتی وصل و فصلش لا یرائی لا یخاف وہ جوڑ رہی ہو لوگوں کو یا لوگوں سے الگ ہو رہی ہو نہ کسی کی رعایت کرتی ہے نہ کسی سے ڈرتی ہے انسان خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کسی کے دباؤ میں آ جاتے ہیں کسی دوست کی کسی رشتے دار کی کسی پسندیدہ شخص کی یا خاص کی رعایت کرتے ہیں وہی الہی نہ کسی کی رعایت کرتی ہے نہ کسی کے دباؤ میں آتی ہے پھر غیر حق چوں نہ ہی و عامر شبت اللہ کے علاوہ جب کوئی اور عامر و ناہی بنے گا امر اور نہیں کے اختیارات استعمال کرے گا زور ور بر ناتما قاہر شبت اس کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا کہ جو زور آور ہے وہ کمزور پر قاہر ہو جائے گا کمزور پہ زیادتی کرے گا جیسا کہ دنیا میں نظر آتا ہے یہ ہے وہی کی تفصیل اور یہ ہے وہی کی کی قسمیں قرآن مجید اس وہی کے ذریعے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پر نازل ہوا اور یہ بات کتاب الہی کا ہر تعریف جانتا ہے کہ دوسری آسمانی کتابوں کے برعکس یہ کتاب یک بارگی نازل نہیں ہوئی بلکہ تیئیس سال کے طویل عرصے میں نازل ہوئی ہے یہ تیئیس سال سے تھوڑا کم ایک دو مہینے کم لیکن عموماً تیئیس سال کی مدت لکھی ہے محدثین اور مفسرین نے جس میں قرآن پاک نازل ہوا ابھی ہم نے حضرت علیہ صلاحت والسلام کا واقعہ دیکھا کہ وہ تشریف لے گئے اور تورات کی تختیاں لکھی ان کو مل گئیں وہ لے آئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً جو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اس کی نوعیت وہ تھی جو یا تو ہماری حدیث قدسی کی ہے یا وہ نوعیت ہے جو عام احادیث کی ہے وہی مطلوب یعنی کتاب الہی کی شکل میں جو وہی دینی تھی وہ ایک مرتبہ دے دی گئی اس کے بعد پھر مزید اس میں کوئی ترمیم یا اضافہ نہیں ہوا لیکن قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا جیسا کہ میں نے عرض کیا بعض اوقات ایک لفظ نازل ہوا جیسے غیر الر بعض اوقات پوری صورتیں نازل ہوئی اس میں کیا حکمتیں ہیں اور کیا سبق پوشیدہ ہے یہ بڑا اہم سوال ہے جہاں تک نزول قرآن نجمن نجمن اس کے لیے فقاہ نے استعمال الفاظ استعمال کیے ہیں نجم معنی ستارہ نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کے لیے الفاظ بھی یعنی احترام کے اختیار کیے گئے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے کہنے کے بجائے یہ ترکیب استعمال کی گئی نجمن نجمن ایک ایک ستارہ کر کے گویا پورا کہکشاں رہنمائی کا اتارا جا رہا ہے اور ایک ایک ستارہ کر کے کہکشاں بھیجا جا رہا ہے پورے کلام الہی کو تشبیح دی گئی کہکشاں سے اور مختلف اجزاء جو نازل کیے گئے ان کو تشبیح دی گئی ستاروں سے گویا تھوڑے تھوڑے چمکتے ستارے ایک ایک کر کے نازل کیے گئے اس لیے نجمن نجمن کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس میں پہلی حکمت تو وہی معلوم ہوتی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ انا سنلقی علیہ کا قول ثقیلا کہ اگر ایک لفظ یا ایک آیت کے ایک ٹکڑے کے نزول کی وہ کیفیت تھی جو ہم نے دیکھی صاحب کرام نے بیان کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے دیکھنے والوں نے اس کا مشاہدہ کیا تو اگر پورا قرآن پاک بار کی نازل ہوتا تو کیا ہوتا تھوڑا سا اندازہ اس کا ہم کر سکتے ہیں اس کی مزید تائید اس اندازے کی قرآن پاک کی اس آیت سے ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کتاب کو پہاڑوں پر اور آسمان پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس اونٹنی کے تجربے سے اور حضرت زید بن ثابت کے تجربے سے اور دیگر صحابہ کرام کے مشاہدے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ شاید ایسا ہی ہوتا اس لیے قول ثقیل کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ثقل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو دوسری حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتاب رہنے کے لیے آئی ہے کسی محدود وقت یا محدود زمانے کے لیے نہیں آئی باقی سب کتابیں محدود زمانے اور محدود علاقے کے لیے تھیں اس لیے اللہ کی مشیت اس کی متقاضی نہیں تھی کہ وہ ایک خاص دور کے بعد زندہ رہے جب ان کا زمانہ ختم ہو گیا تو وہ کتابیں بھی ختم ہو گئیں اٹھا لی گئیں یا لوگوں نے بلا دیا یا اس میں تحریف کر دی لیکن یہ وہ کتاب ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی اور جب تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کو باقی رکھنے کا فیصلہ کرے گا اس وقت تک یہ کتاب باقی رہے گی اس لیے اس کتاب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے انسانوں ہی کو ذریعہ وسیلہ بنایا اس لیے کہ انسانوں کے لیے باقی رہنی تھی اور کسی چیز کی حفاظت اس وقت ہو سکتی ہے جب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے محفوظ کیا جائے آپ بچے کو قرآن حفظ کرانا چاہیں پوری قرآن مجید کا نسخہ اٹھا کے دے دیں کہ بیٹا یاد کر لو وہ یاد نہیں کر سکتا کوئی ایک بھی حافظ نہیں ہو سکتا اگر پورا قرآن پاک ایک دن کہیں کہ لو یاد کرو وہ جب یاد ہو سکتا ہے جب آپ اس کو ایک ایک آیت دو دو آئے تین تین تین آئے تھے روز یاد کروائیں تو حفاظت قرآن کے نقطۂ نظر سے اس کا تھوڑا تھوڑا نازل کیا جانا اس بات کو یقینی بنانے کے مترادف تھا کہ کتاب الہی کو مکمل طور پر محفوظ کر دیا جائے حفاظت قرآن پر کل کی گفتگو میں پرسوں کی گفتگو میں بات کریں گے تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کتاب کسی خلا میں نازل نہیں ہوئی تھی اس کتاب کا نزول کسی خلا میں نہیں ہوا تھا بلکہ یہ کتاب ایک تبدیلی کو پیدا کرنے کے لیے اور ایک تبدیلی کی رہنمائی کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی جب تک تبدیلی کا عمل مکمل نہیں ہوا کتاب کا نزول جاری رہا اور جب تبدیلی کا عمل مکمل ہو گیا تو کتاب کا نزول بھی مکمل ہو گیا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلے یہ دو عمل تھے نیچے تبدیلی کا عمل روئے زمین پر اور اوپر سے نزول کتاب کا عمل یہ دونوں ایک ساتھ پائے تکمیل کو پہنچے یہ تبدیلی کا عمل اسی وقت ہو سکتا تھا جب آہستہ آہستہ ہوتا کسی انسان میں یک بار کی مکمل تبدیلی نہیں آتی بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اکا دکا جن میں مکمل تبدیلی اچانک آ جائے اور مکمل تبدیلی اچانک آ بھی جائے تو رویے میں طرز عمل میں ہوتی ہے لیکن زندگی کی روزمرہ تفصیلات کو بدلنے میں وقت لگتا ہے قرآن مجید کی رہنمائی میں یہ تبدیلی کا عمل شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت کے مطابق جاری رہا جب ضرورت پڑی رہنمائی نازل ہوئی اور اس کے نتیجے میں تبدیلی آ گئی کہیں قوانین کی تبدیلی آئی کہیں عقائد میں تبدیلی آئی کہیں اخلاق و کردار کو بہتر بنایا گیا کہیں سابقہ انبیاء کی وہ شریعتیں جنہیں لوگوں نے بھلا دیا تھا ان کے بنیادی عناصر دوبارہ یاد دلائے گئے اور اس طرح سے بائیس سال کے عرصے میں یہ تبدیلی مکمل ہوئی اس تبدیلی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری تھا کہ یہ عمل تھوڑا تھوڑا کر کے کیا جائے بیک وقت نہ کیا جائے یہ اور اس طرح کے بہت سے اسباب ہیں جن میں سے بعض کا ذکر کل کی گفتگو میں آئے گا جو اس بات کے متقاضی ہوئے کہ کتاب الہی کو آہستہ آہستہ کر کے اتارا جائے یک بارگی نہ اتارا جائے رمضان المبارک کے مہینے کو نزول قرآن سے اور نزول وحی سے خاص نسبت معلوم ہوتی ہے ایک مشہور حدیث ہے جس کو حافظ ابن حجر نے باری میں نقل کیا ہے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ تورات انجیل زبور یہ تینوں کتابیں رمضان میں اتاری گئی اس سے ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ بقیہ کتابیں بھی جن کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے وہ بھی رمضان میں اتاری گئی ہوں گی اس روایت میں رمضان کی ان تاریخوں کا بھی ذکر ہے جن میں یہ آیتیں یہ کتابیں اتاری گئیں تورات کے بارے میں ہے کہ وہ چھ رمضان کو اتاری گئی انجیل کے بارے میں کہ تیرہ رمضان کو اتاری گئی زبور کے بارے میں ذکر ہے کہ اٹھارہ رمضان کو اتاری گئی اور قرآن پاک کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ پچیس رمضان کی رات کو یا چوبیس رمضان کی رات کو یا ستائیس مختلف روایات ہیں زیادہ ستائیس کا امکان ہے یعنی چھبیس والی روایت درست ہے اس میں اتاری گئی کویا رمضان المبارک کو وحی الہی سے تعلق میں خاص نسبت ہے اس کی طرف مختصر سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ وہ کیا نسبت ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے نزول کے لیے رمضان کے مہینے کو منتخب فرمایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے حجرت اللہ البالغہ میں ایک پورا باب اس کے لیے رکھا ہے کہ ہر انسان جن قوتوں سے عبارت ہے جو جو قوتیں انسان کے اندر ہیں وہ دو طرح کی ہیں بے شمار قوتیں ہیں لیکن ان کو دو بڑے زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک زمرہ وہ ہے جس کو شاہ صاحب ملکیت کے نام سے یاد کرتے ہیں یعنی فرشتوں کے خصائص اور ایک وہ قوت ہے جس کو وہ بہیمیت کے نام سے یاد کرتے ہیں یعنی حیوانی خصائص انسان کے اندر دونوں خصائص ہیں اب عام انسانوں کا مزاج اور انداز یہ ہے کہ وہ بہیمی یعنی حیوانی خصائص پر تو بہت زور دیتے ہیں بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے گرمی بھی لگتی ہے سردی بھی لگتی ہے آرام بھی چاہیے اس پر بہت توجہ دیتے ہیں لیکن جو ملکی خصائص ہیں جو فرشتوں کیسے خصائص انسان میں رکھے ہیں اللہ نے ان پر کم لوگ توجہ دیتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان توازن رکھنے ہی کا نام شریعت ہے فالحمہ فجورہا و تقواہ قد افلاح من زکاہا وقت خواب من دساہا یہ جو تزکیہ کرے اپنے اس پہلو کا اور کامیابی کے منزل تک پہنچے اور جو اس پہلو کو خراب کرے وہ ناکامی تک پہنچے یہ دراصل شریعت کا مقصد ہے اور یہی وہ آزمائش ہے جس کے لیے شریعت اتاری گئی اب جب کوئی انسان اپنے ملکی خصائص کو ترقی دیتا ہے اپنے اندر کے فرشتہ صفت رجحانات کو سامنے لاتا ہے اور حیوانی رجحانات کو ان کے تابع کر کے دباتا ہے تو اس کا تعلق اللہ کے فرشتوں سے اللہ کی مخلوقات سے بڑھتا جاتا ہے اور ایک قرب روحانی انداز کا اس کو بارگاہ الہی سے جس کو شاہ صاحب نے ملائے اعلیٰ کا لقب دیا ہے اس سے بڑھتا جاتا ہے اور وہ زیادہ اس بات کے قریب ہوتا ہے کہ کلام الہی کا نزول اس پر ہو تو انبیاء علیہ السلام جن کو خاص طور پر اس کام کے لئے تیار کیا گیا جن کو خاص طور پر اللہ نے چنا اس کام کے لئے ان کی مزید ذہنی اور روحانی تیاری کے لئے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب کیا گیا تاکہ وہ ملکیت کی اعلی ترین معراج پر ہوں ملکیت کی اعلیٰ ترین معراج سے بھی بڑھ کر ملکیت سے بلندر مقام پر پہنچے ہوئے ہوں تاکہ وحی الہی کا نزول ان پر آسان ہو سکے یہ خلاصہ ہے شاہ اللہ محدث دہلوی کی اس بحث کا جو انہوں نے اس موضوع پر کی ہے کہ رمضان میں قرآن پاک کا نزول کیوں ہوا پھر ایک دوسرا سوال جس پر تمام محدثین اور مفسرین نے بحث کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید تیئیس سال کے عرصے میں نازل ہوا دوسری طرف قرآن پاک میں کئی جگہ ذکر ہے کہ رمضان میں نازل ہوا تو ان دونوں میں تطبیق کیسے دی جائے دونوں میں تعارض جو بظاہر معلوم ہوتا ہے اس کو کیسے رفع کیا جائے محدثین کی بہت بڑی تعداد نے اور مفسرین قرآن کی سب سے بڑی اکثریت غالب ترین اکثریت نے یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا فیصلہ کیا تو پہلے اس کو جہاں بھی وہ محفوظ تھا لوہے محفوظ میں وہاں سے اس کو سمائے دنیا پر نازل کیا سمائے دنیا پر نازل کیا اور وہاں ایک خاص مقام میں اس کو رکھا جس کے لیے حدیث میں بیت العزا کا لفظ آیا ہے عزت کا مکان عزت کی جگہ locus of honour and dignity عزت کا لفظ صرف آنر نہیں ہے بلکہ عزت کے معنی بہت وسیع ہے عربی زبان میں عربی زبان میں عزت میں غلبہ اعزاز برتری رفعت یہ سارے پہلو شامل ہیں وہاں اس کو رکھا پھر وہاں سے اللہ کے حکم کے مطابق جبریل امین اس کو لے کر آتے رہے اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے اس کا جواب اس سوال کا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں پیدا ہو کہ جبریل امین براہ راست وہاں سے لے سکتے تھے جہاں سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالی نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے علاوہ اپنی کسی اور مخلوق کو اس مقام تک رسائی عطا نہیں فرمائی جہاں سے قرآن پاک نازل کیا گیا مشہور ہے احادیث سے بھی تائید ہوتی ہے اور ہمارے شعراء صوفیہ مفسرین مفکرین سب نے لکھا ہے کہ میراج میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جبریل امین نے کہا کہ اب آپ تنہا تشریف لے جائیں میری پہنچ سے ختم ہو گئی اگر برسرے یک موئے برتر پرم مشہور شعر ہے صادقہ ہے غالباً کہ انہوں نے کہا کہ اگر سرے یک موئے برتر پرم کہ اگر ایک بال کے برابر ہی اب میں آگے بڑھوں گا تو فروغ تجلی بسوزت پرم تو تجلی الہی کی گرمی سے میں جل جاؤں گا میں آگے نہیں جا سکتا ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو اس لیے جو پہلا نزول ہے اس کے لیے قرآن پاک میں فی العید القدر اور شاہر مبارک انزلنا فی القرآن یہ اشارے کیے گئے اور بقیہ جو نزول ہوا جس پر کل تفصیل سے بات کریں گے وہ تیئیس سال کے عرصے میں ہوتا رہا آپ میں سے غالباً سب عربی زبان کے طالب علم ہیں اور مزاج شناس ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی زبان میں مختلف اوزان کے لیے خاص مفہوم پایا جاتا ہے مصدر اور الفاظ خاص اوزان میں ہوتے ہیں اور اس وزن پر جتنے الفاظ ہوتے ہیں اس کا وہ اسی طرح کا مفہوم ہوتا ہے اس میں بڑی مشابہت پائی جاتی ہے تنزیل جو تفعیل کے وزن پر ہے تفعیل یعنی تنزیل تقریب تکبیر تحریم یہ سارے ایک اسکیل پر ہیں اس میں تسلسل اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے تسلسل اور دوام پایا جاتا ہے کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے طویل عرصے تک کیا جائے وہ فعل اس وزن میں آتا ہے اور افعال کے وزن میں جو آتا ہے وہ وہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ بیک وقت فعل کو کر دیا اور وہ ہو گیا بعد میں ہوا یا نہیں ہوا یہ اس وقت متعلق بات نہیں اس کے لیے افعال کا وزن آتا ہے تو جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں رمضان کا یا لہرت القدر کا ذکر ہے وہاں انزل نہ القدر انزال کا لفظ ہے افعال جو ایک وقت میں ہو جاتا ہے اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے جانے کا ذکر ہے وہاں نزلہ کا ذکر ہے جو تنزیل کا فعل ہے جو تھوڑا تھوڑا کر کے کیا گیا ہے اس کتاب کا نزول تیئیس سال میں کیسے ہوا کس طرح سے ترتیب ہوئی یہ کل کی گفتگو کا موضوع ہے یہ کتاب جو قطیت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی اس کا نام عرف عام میں تو قرآن ہے القرآن الفلام کے ساتھ القرآن لفظی معنی اس کے کیا ہیں یہ نام اس کتاب کے لیے کیوں اختیار کیا گیا اس پر بھی مفسرین قرآن نے بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ لفظ قرا یا قرا سے ماخوذ ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں اور قرآن فعلان یا غفران یا فرقان کے وزن پر ہے جو بظاہر تو مصدر ہے لیکن اس میں اس میں آلہ کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اور اس میں آلہ کا مفہوم جس چیز میں پایا جائے اس میں دوام اور تسلسل پایا جاتا ہے اس لیے قرآن سے مراد وہ چیز جو بار بار اور تسلسل کے ساتھ پڑھی جائے یہ مفہوم قرآن پاک کا بعض لوگوں نے بیان کیا ہے اچھا ایک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر کتاب جو بار بار پڑھی جائے وہ قرآن ہے ٹھیک ہے لغوی اعتبار سے قرآن کا لفظ پہ صادق آ سکتا ہے لیکن یہاں القرآن کا لفظ ہے القرآن یعنی وہ کتاب وہ واحد کتاب اور وہ متعین کتاب جو تسلسل اور تکرار کے ساتھ بار بار پڑھی جا رہی ہے یہ نام قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب پہ صادق نہیں آتا دنیا کی ہر کتاب کا نام کسی دوسری کتاب کو دیا جا سکتا ہے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے دنیا میں جس کا کوئی نام ہو اور وہ نام کسی اور کتاب کو نہ دے سکیں اگر آپ شاعر ہوں اور آپ تخلص غالب رکھ لیں تو آپ اپنے دیوان کا نام دیوان غالب رکھ سکتی ہیں کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ نے غلط رکھا لغوی عرفی ہر اعتبار سے ادبی ہر اعتبار سے اس کو دیوان غالب کہنا جائز ہوگا اگر آپ معاشیات کی استاد ہوں اور آپ ایک کتاب لکھیں سرمایہ پر اور جرمن آپ جانتی ہوں جرمن میں لکھیں تو آپ اس کا نام داس کیپٹال رکھ سکتی ہیں کوئی نہیں کہے گا کہ کارل مارس کا حق متاثر ہوا اور کارل مارس کے علاوہ کسی کو حق نہیں تھا داس کیپٹال رکھنے کا ہر وہ کتاب جو جرمن زبان میں ہو اور سرمایہ سے متعلق ہو اس کو داس کیپٹال کہا جا سکتا ہے لیکن القرآن واحد نام ہے جو قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ دنیا میں کوئی کتاب اتنی کثرت اور اتنی تواتر کے ساتھ نہ پڑھی گئی ہے نہ پڑھی جا رہی ہے اور نہ آئندہ پڑھے جانے کا کوئی امکان ہے ممکن ہے آپ کو یہ لگے کہ یہ تو ایسا بے بنیاد دعویٰ ہے کہ ہر ایک کر سکتا ہے لیکن یہ بے بنیاد دعویٰ نہیں ہے اگر آپ کے سامنے روئے زمین کا نقشہ ہو بات لمبی ہو جائے گی اور گلوب ہو آپ کو پتا اللہ نے زمین گول بنائی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ سورج چاروں طرف گھومتا ہے تو دن رات بدلتے ہیں زمین بھی گھومتی ہے سورج بھی گھومتا ہے اس مسلسل حرکت کا نام کائنات ہے اور مسلمان روئے زمین کے ہر چپے پر پھیلے ہوئے ہیں روئے زمین کے انتہائی مشرق میں ایک علاقہ ہے جسے فجی کہتے ہیں وہاں مسلمان پانچ لاکھ کی تعداد میں بستے ہیں اور اس کے قریب سے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن گزرتی ہے وہ خط جہاں نئی تاریخ شروع ہوتی ہے پہلی مرتبہ وہ وہاں سے گزرتا ہے آج آٹھ تاریخ ہے تو آٹھ اپریل سب سے پہلی مرتبہ آٹھ اپریل بیس سو تین دنیا کی تاریخ میں فجی میں آئی اس سے پہلے کہیں نہیں آئی وہاں مسلمان کو پانچ لاکھ بستے ہیں وہاں قرآن بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں تلاوت بھی ہوتی ہے مدرسے بھی کھلے ہوئے ہیں دارالعلوم بھی کھلے ہوئے ہیں فجر کی نماز میں تو کم از کم مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہی ہیں جب وہاں مسلمان فجر کی تلاوت کر رہے ہوں فجر کی نماز میں تلاوت کر رہے ہوں نماز کے بعد بھی کچھ لوگ تلاوت کر رہے ہوں تو جب وہاں فجر کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو آسٹریلیا میں فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے آسٹریلیا میں پانچ لاکھ مسلمان بستے ہیں اور جب آسٹریلیا میں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو انڈونیشیا میں شروع ہو جاتا ہے انڈونیشیا میں ختم ہوتا ہے تو ملیشیا میں شروع ہو جاتا ہے ملیشیا میں ختم ہوتا ہے تو بنگلہ دیش میں شروع ہو جاتا ہے بنگلہ دیش کے بعد بھارت میں بھارت کے بعد بھارت میں بھی پندرہ کروڑ مسلمان رہتے ہیں ہمارے یہاں پندرہ کروڑ جب ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فجر کے مسلمان زہر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی وقت اور جس کا جی چاہے وہ تجربہ کر کے دیکھ لے فجر کے بعد فون کر کے دیکھ لے فجی میں زہر کے وقت کہ بھائی آپ فجر پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے معلوم اس میں تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں اور جب مصر کے مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں تو فجی کے مسلمان اصل کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب لیبیا اور الجزائر کے مسلمان فجر پڑھ رہے ہوں تو وہ مغرب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب مراکش کے مسلمان فجر پڑھ رہے ہوں تو وہ عشاء پڑھ رہے ہوتے ہیں اور درمیان میں باقی چاروں اوقات آتے ہیں تو یہ پانچوں نمازوں کے اوقات روئے زمین کے چاروں طرف پھرتے رہتے ہیں ہر وقت جیسے آپ نے بتی دیکھی ہوگی وہ کسی گول اس کے گرد گھومتی ہے اشتہار میں ایسا لگتا ہے کہ بتی چاروں طرف گھوم رہی ہے وہ تو گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی وہ تو نظر کا دھوکہ ہے لیکن یہ تلاوت قرآن کی زنجیر اور چین روئے زمین کے چاروں طرف مسلسل گھوم رہی ہے اور اس میں کوئی انقطاع یا توقف نہیں ہے کے کے رک جانا توقف کے معنی ٹھہر جانا اس میں کوئی انقطاع اور توقف نہیں ہے اس لیے کہ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب زمین چلنا چھوڑ دے حرکت کرنا چھوڑ دے یا سورج گھومنا چھوڑ دے یا یہ سارے مسلمان اللہ کو پیارے ہو جائیں اس کے علاوہ اور کوئی شکل اس تلاوت کے اس سلسلے کی نہیں ہے ایسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے جو اتنے تواتر اور کثرت سے پڑھی جا رہی ہو آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے آئے کہ جی بائبل کو بھی لوگ پڑھتے ہوں گے انجیل کو بھی پڑھتے ہوں گے لیکن انجیل ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں وہی پادری پڑھتا ہے باقی لوگ سن لیتے ہیں اتوار کے اتوار ہوتی ہے باقی چھ دنوں میں کوئی نہیں پڑھتا وہ پڑھتا ہے تو اکا دکا کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا یہ تواتر اور تسلسل جو پچھلے بارہ سو سال سے جاری ہے اور آئندہ کب تک جاری رہے گا یہ اللہ کو معلوم ہے تو یہ کتاب جو اس طرح پڑھی جا رہی ہے یہ القرآن ہے اس مفہوم میں کوئی کتاب القرآن نہیں کہی جا سکتی نہ اس کی مستحق کہ اسے کہا جائے یہ لفظ قرآن پاک میں چھیاسٹھ مرتبہ استعمال ہوا ہے دوسرا نام اس کتاب کا الکتاب ہے الکتاب جو ہر جگہ آیا ہے الکتاب کے لفظی معنی تو ہیں دی بک اور اگر آپ ڈکشنری دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بائبل کے معنی بھی ہیں دی بک بائبل ببلوگرافی کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا ببلوگرافی کے معنی کتابوں کی فہرست تو بائبل سے ماخوذ ہے یہ لفظ بائبل کے معنی کتاب اور فرینچ میں آپ نے اگر فرینچ جانتی ہو تو سنا ہوگا کے معنی لائبریری وہ مرکز جہاں کتابیں رکھی جائیں تو بائبل کے معنی کتاب اور دی بائبل کے معنی الکتاب تو الکتاب اور دی بائبل یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں قرآن مجید کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں جو کتاب اتاری جس زمانے کی جو آسمانی کتاب تھی اس کے لیے الکتاب یعنی دی بک کی اس طرح استعمال ہوئی ہے کہ اس وقت جسے کہتے ہیں نا ریننگ بک اس وقت کس کتاب کی فرما روائی ہے سکہ کس کتاب الہی کا چل رہا ہے اس کتاب کو جس کا سکہ اس وقت چل رہا ہو اور جو اس وقت فرما روا ہو روحانیات اور شریعت کے باب میں اس کے لیے قرآن پاک میں الکتاب کی اس طرح استعمال ہوئی ہے ایک زمانہ تھا کہ تورات الکتاب تھی پھر انجیل الکتاب ہو گئی پھر قرآن مجید الکتاب ہو گئی اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن مجید ہی الکتاب ہے اب تورات کتاب ہے الکتاب نہیں ہے انجیل کتاب ہے الکتاب نہیں اس لیے قرآن مجید کو الکتاب کہا گیا آپ سے کبھی کسی نے سوال کیا ہوگا اور نہیں کیا تو ممکن ہے کوئی آئندہ کرے مجھ سے تو بارہ یہ سوال کیا گیا لوگوں نے کیا کہ قرآن مجید میں بہت سی چیزیں بائبل سے لی گئی ہیں مغربی مصنفین جو قرآن مجید کو کلام الہی نہیں مانتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف سمجھتے ہیں وہ بار بار یہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائبل سے کتابیں چیزیں نقل کر لی قرآن پاک نے جس کو انگریزی میں پلیجرزم کہتے ہیں پلیجری کی نعوذ باللہ اور قرآن مجید میں نقل کر دی ایک مرتبہ آج سے تقریباً بائیس سال پہلے مجھے ویٹیکن جانے کا اتفاق ہوا جو رومن کیتھولک دنیا کا سب سے بڑا مرکز ہے وہاں ایک بہت بڑے پادری سے ملاقات ہوئی جو پوپ کے بعد نمبر دو حیثیت رکھتے تھے فرینچ تھے ان کا نام تھا مسیو جان یادو انہوں نے کہا کہ یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ میں قرآن کو کتاب نہیں مانتا اور میں محمد علیہ سات اسلام کی تصویر سمجھتا ہوں اس لیے اس پہ تو تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ محمد نے علیہ السلاط والسلام بائبل سے یہ چیزیں کیوں نقل کی یعنی یہ نقل کرنے کا مقصد کیا تھا یہ سوال انہوں نے مجھ سے کیا تو میں نے کہا کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں بھی آپ سے ایک سوال کروں میں کہا جی فرمائیے میں نے کہا کہ جو چیزیں نقل نہیں کی جو چھوڑ دیں وہ کیوں چھوڑ دیں جب وہ کتاب ان کو مل گئی تھی بائبل اور اس کو وہ اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے کتاب الہی سمجھ کے دکھا رہے تھے اور لوگ مان بھی رہے تھے تو جو چیزیں رہ گئیں وہ کیوں چھوڑ دی وہ بھی بیان کر دیتے اچھا وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے کہنے لگے اچھا میں نے تو کبھی نہیں سوچا میں نے کہا اس پہ سوچیں تو اسی سے آپ کو جواب مل جائے گا پھر میں نے ان سے کہا کہ قرآن مجید اپنے کو کوئی نئی کتاب نہیں کہتا وہ یہ نہیں کہتا وہ تو کہتا کہ ماں کن تو بدام رسول میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں میں تو اسی پیغام کو لے کے آیا ہوں جو پہلے آیا تھا اور جو چیز تورات میں کہی گئی جو انجیل میں کہی گئی ہم اسی کی یاد دہانی کے لیے آئے ہیں اور اسی کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں اس لیے جو چیز یاد دہانی ہو اور اگر وہ الکتاب تھی پہلے وہ دی بائبل تھی پھر دی بائبل انجیل ہوئی اب دی بائبل قرآن ہے الکتاب کے مفہوم میں اس لیے جو چیزیں لے لی گئیں اس پہ تو قابل اعتراض نہیں لیکن جو نہیں لی گئیں وہ قابل سوال ہے وہ کیوں نہیں لی گئیں پھر میں نے کہا کہ قرآن مجید اپنے کو ذکر بھی کہتا ہے از ذکر کے معنی یاد دہانی یاد دہانی اسی چیز کی ہوتی ہے جو پہلے کہی گئی ہو آپ آج جا کے کسی کو خط لکھیں اور کہیں کہ یاد دہانی بھیج رہا ہوں ریمائنڈر بھیج رہا ہوں تو یہ تو ریمائنڈر نہیں کہلائے گا ریمائنڈر جب ہوگا جب آپ پہلے خط لکھیں وہ یا تو گم ہو جائے یا لوگ اس کو نہ سمجھیں یا اس پر عمل درآمد نہ کریں یا اس میں کوئی بیچ میں آدمی اس کو پکڑ کے کہیں ملاوٹ کر دے کوئی ایک جملہ کاٹ دے ایک جملہ بڑھا دے ان چار میں سے کوئی ایک چیز ہوگی تو آپ دوبارہ یاد دہانی کی ضرورت پیش آئے گی پہلا خط محفوظ ہو لوگ عمل بھی کر رہے ہوں تو یاد دہانی کی ضرورت نہیں پڑے گی اس لیے یاد دہانی کے لفظ میں یہ بات پوشیدہ ہے شامل ہے کہ پہلے جو پیغام بھیجا گیا تھا وہ اللہ کا پیغام تھا لوگوں نے یا تو اس کو بھلا دیا یا گم کر دیا یا اس میں ملاوٹ کر دی یا درآمد نہیں کیا چار میں سے کوئی ایک شکل ہوئی تو یاد دہانی کے طور پہ کتاب بھیجی گئی اب ریمائنڈر میں ایک چیز ہے جو پہلے کتاب میں بھی ہے تو آپ کہیں جی ریمائنڈر میں کیوں لکھا بھائی ریمائنڈر میں تو لکھا جائے گا اس لیے کہ اسی کی یاد دہانی کے لیے جو نہیں لکھا اس کے معنی ہے کہ وہ بعد میں کسی نے ملایا جو نہیں لکھا وہ زیادہ اہم ہے جو لکھا وہ زیادہ اہم نہیں ہے جب میں نے اس کو یہ کہا تو وہ خاموش ہو گیا کہنے لگا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے فی الحال for the time being I no answer and they will have no answer تو اس لیے قرآن مجید کو الکتاب کا نام جو دیا گیا بڑے بامانہ انداز میں دیا گیا اور اس کا ایک خاص مفہوم اور پس منظر ہے پھر ایک اور وصف قرآن پاک میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ذکر ہے جو الکتاب اور ذکر دونوں ایک دو پہلوؤں کی تکمیل کرتے ہیں سابقہ کتابیں جہاں ان کا انفرادی طور پر ذکر ہے آپ دیکھیے کہ حضرت علیہ و والسلام کے سیاق و سباق میں جب تورات کا ذکر ہے تو الکتاب کا لفظ آیا ہے کئی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاط والسلام کے سیاق و سباق میں جب ذکر ہے تو الکتاب کا ذکر آیا ہے لیکن جہاں سابقہ کتابوں کا بغیر کسی خاص نبی کے سیاق کے تذکرہ ہے وہاں کتب کا لفظ آیا ہے مصدق لما بین ایدہ من القتب من الکتاب اس میں ایک بات غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کتابوں کو بعض جگہ کتب کے سیغے جمع سے ذکر کیا گیا آمن الرسول من رب المنون کل آمن بلّاہ و ملاکتی کتب ہی کتب کا لفظ سگہ جمع میں آیا ہے جو بالکل واضح بات ہے کہ بہت سی کتابیں تھیں ایک روایت میں ہے کہ ایک سو چار کتابیں تھیں ایک روایت میں ہے کہ تین سو پندرہ کتابیں تھیں بہرحال ایک سو چار تھیں کہ تین سو پندرہ تھیں یا ایک سو چار بڑی کتابیں تھیں تین سو پندرہ صحیفے ملا کر تھے یہ تفصیلات کی بات ہے لیکن وہ بہت سی کتابیں تھیں جن کو سیگۂ جمع میں بیان کیا جانا بالکل بل محل اور بر موقع ہے لیکن ایک جگہ سورہ بقرہ میں ان سب کتابوں کے لیے ایک کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے مصدقن لما بین من الکتاب کہ پچھلی کتاب کی تصدیق کرنے والا اس کو سچا ثابت کرنے والا اس کو سچ کر دکھانے والا اب اگر وہ کتب تھیں تو کتاب کا لفظ کیوں کہا گیا اور اگر کتاب ایک تھی تو اس سے کون سی کتاب مراد ہے یہ بڑا اہم سوال ہے اور قرآن مجید سے پچھلی کتابوں کے تعلق کو بیان کرتا ہے قرآن مجید کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا پیغام لے کے آیا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ وہ کوئی نئے نبی ہیں اور پچھلے انبیاء کی تعلیم کی نفی کرنے آئے وہ تو پچھلے انبیاء کی تعلیم کی تصدیق کرنے آئے پچھلے انبیاء کی تعلیم کے تسلسل اور تکمیل کے لیے آئے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے مکارم اخلاق موجود تھے نعمت الہی موجود تھی وہی الہی موجود تھی اس کی تکمیل کے لیے تشریف لائے اور جو بھول گئے اس کی یاد دہانی کے لیے تشریف لائے اس لیے پچھلی ساری کتابوں کا اعتراف کرنا ان کو تسلیم کرنا یہ اسلام پر ایمان کا بنیادی حصہ ہے لیکن ان سب کتابوں میں ایک اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے اور ایک اعتبار سے مشابہت پائی جاتی ہے اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ایک کتاب لکھیں پاکستان میں تدریس قرآن کے مسائل مثلا اور آپ اردو میں یہ کتاب لکھیں اور اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ کتاب بہت مقبول اور مفید ثابت ہو تو آپ سے مصر کے لوگ کہیں کہ جی آپ ہمارے لیے عربی میں بھی ایسی کتاب لکھ دیں تو آپ ان کے لیے عربی میں لکھ دیں کہ مسائل تدریس القرآن فی مصر وہاں کے لوگوں کو بھی بڑی پسند آئے تو آپ سے امریکہ کے مسلمان کہیں کہ آپ ہمارے لیے انگریزی میں بھی لکھ دیجئے تو آپ کہیں کہ problems of the study of the Quran in America مثلاً تو یہ تین کتابیں ان کا آپس میں تعلق کیا ہوگا یہ تینوں کتابیں اس اعتبار سے ایک ہی کتاب کہلائیں گی ایک کتاب کے تین مختلف ایڈیشن کہلائیں گے کہ آپ نے دور جدید میں مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھانے کے مسائل اسے بیان کیے ہیں مسلمانوں سے خطاب کیا ہے مقصد یہ ہے کہ لوگ کلام الہی کو سمجھیں اور سمجھ کے اس پہ عمل کریں یہ ایک مقصد ہے تو ہم میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ایک کتاب کے تین ایڈیشن تیار کیے ہیں ایک پاکستانی مسلمانوں کے لیے ایک مصری مسلمانوں کے لیے اور ایک امریکی مسلمانوں کے لیے لیکن ان تینوں کتابوں میں ایک اعتبار سے فرق ہے کہ جو مقامی مثالیں ہیں مثلا آپ دینی مدارس کی مثال دیں یہاں وہاں آپ امریکہ میں دینی مدارس کی مثال نہیں ہوگی وہاں کی کسی اور تعلیمی ادارے کی ہوگی یہاں آپ مثلا علی گڑھ یا دارالعلوم دیوبند کی مثال دیں مصر میں جامع اظہر کی مثال دیں یہاں کے میں جامع اظہر کی مثال نہیں ہوگی مثالیں مختلف ہوں گی مسائل مختلف ہوں گے جن شخصیات کا تذکرہ یہاں ہوگا یہاں کے تذکرے میں آپ مولانا مودودی اور مولانا امین حسن اللہی مولانا اصلی تھانوی مفتی شفیع صاحب مولانا احمد علی لاہوری کا تذکرہ کریں گی وہاں کی کتاب میں شیخ مصطفیٰ مراغی اور سید قطب اور رشید رضا مفتی عبدو کا تذکرہ ہوگا اس اعتبار سے وہ مختلف کتاب ہوگی تو کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے تین کتابیں لکھی ہیں ایک اردو میں ایک عربی میں ایک انگریزی میں یہی کیفیت ہے پچھلی آسمانی کتابوں کی کہ وہ اس اعتبار سے الکتاب ہیں مصدق لما بین یدہ من الکتاب کے سیاق و سباق میں کہ ان کا مقصد ایک ان کا بھیجنے والا ایک اور جس مقصد کے لیے بھیجی گئی وہ ایک اس لیے ان کو ایک کتاب کہا جا سکتا ہے اور وہ اپنے زمانے میں ان میں سے ہر ایک الکتاب تھی اور ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ کتاب بھی قرار دیا جا سکتا ہے اس لیے کہ مختلف زمانوں میں بھیجی گئیں مختلف زبانوں میں ان کو لکھا اور اتارا گیا تفصیلات میں فرق تھا ماحول اور سیاق و سباق میں فرق تھا اس لیے ان کو الگ الگ کتاب بھی کہہ سکتے ہیں اس کتاب کا ایک اور نام الفرقان بھی ہے تبارک لذی نظر الفرقان العاب بھی آپ دیکھیں کہ فرقان اور قرآن دونوں کا وزن ایک ہے فرقان کے مفہوم میں بھی دوام پایا جاتا ہے تسلسل پایا جاتا ہے فرقان وہ دائمی کسوٹی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرے اسے فرقان کہتے ہیں فرقان وہ دائمی کسوٹی جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی ہو اس دائمی کسوٹی کا نام قرآن ہے باقی جتنی کسوٹیاں ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں یا تو وہ زمانے کا ساتھ نہیں دے پاتی یا زمانہ ان کا ساتھ نہیں دے پاتا اس لیے وہ ممکن ہے ماضی میں فرقان رہی ہوں ماضی میں ان کی مدد سے حق و باطل میں فرق کرنے مدد ملی ہو لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ نہیں مل سکے گی یا ایک علاقے میں مدد ملے گی دوسرے علاقے میں نہیں ملے گی وہ چیز جو دائمی اور مسلسل انداز میں حق و باطل کے درمیان تمیز فراہم کرے وہ الفرقان ہے یعنی دی اونلی بک اصل میں افسوس یہ کہ اردو میں دی کا کوئی مترادف نہیں ہے اس لیے دی کا جو جو امفیسس ہے وہ اردو دان سمجھتا نہیں ال کا تو اس لیے اس میں دی سے ترجمہ کرنا چاہیے دی بھی وہ جو انڈر لائن کے ساتھ ہو اور اٹیلکس میں لکھا ہوا ہو وہ والا دی اس کتاب کا نام ہدا بھی ہے الہدا لیکن الہدا کے مفہوم میں دو مختلف سطحیں ہیں ایک جگہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے حدل للمتقین کہ یہ کتاب ہدایت ہے اہل تقوا کے لیے اور ایک جگہ لکھا ہے حضر للناس یہ کتاب ہدایت ہے پوری انسانوں کے لیے تو اگر صرف متقین کے لیے ہے تو انسانوں کے لیے کیسے ہے اور اگر پورے انسانوں کے لیے تو متقین تک کیوں محدود کیا گیا یہ کوئی تعارض یا تناقض نہیں ہے بلکہ ہدا یا ہدایت کے دو پہلو یا دو سطحیں بتائی گئی ہیں ہدایت میں رہنمائی کرنا راستہ بتانا راستہ بتانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ہر جگہ ایک راستہ بتانا ہوتا ہے عام انسانوں کے لیے اور ایک راستہ بتانا ہوتا ہے خاص لوگوں کے لیے آپ گھر میں تشریف فرما ہو اور کوئی آپ سے پوچھے ٹیلی فون کر کے کہ جہاں یہ قرآن پاک پر گفتگو ہو رہی ہے وہ کہاں ہے تو آپ بتا دیں گے ٹیلی فون پر کہ آپ ایسے جائیے ایسے جائیے پھر چک شہزاد آئے گا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا آپ نے رہنمائی کر دی راستہ بتا دیا یہ راستہ ہر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے لیکن فرض کیجیے آپ کے کوئی بہت قریبی عزیز ہوں آپ کی والدہ محترمہ ہوں آپ کی بہن ہوں یا کوئی اور عزیزہ ہوں وہ کہیں گے جی یہ کہاں پروگرام ہو رہا ہے تو آپ انہیں ٹیلی فون پہ بتانے پہ اکتفا نہیں کریں گے آپ کہیں گے چلیے آپ انہیں گاڑیاں بٹھا کے ساتھ لے آئیں گے یہاں کہ جی یہ بھی رہنمائی ہے گویا عربی زبان میں ایک تو رہنمائی ہے اراۃ الطریق اراۃ الطریق راستہ بتا دینا اور ایک ہدایت ہے ایسال المطلوب مطلوب تک پہنچا دینا تو قرآن پاک ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے اراۃ الطریق کے مفہوم کہ راستہ سمجھا دیتی ہے جو انسان راستہ سمجھنا چاہے وہ سمجھ لے لیکن ایک اس کا مفہوم ہے ایسال المطلوب مطلوب تک پہنچا دینا وہ متقین کے لیے جب کوئی انسان راستہ سمجھ کے تقوی اختیار کر لیتا ہے تو پھر یہ کتاب ہاتھ پکڑ کے اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے جیسے آپ نے اپنے خاص رشتہ دار کو یا محترم شخصیت کو پہنچا دیا تو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے لیے راستہ بتانے پہ اکتفا نہیں کرتی بلکہ ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دیتی ہے اس کتاب کا ایک نام النور بھی ہے النور یعنی روشنی یہ کتاب روشنی ہے تو ہر شخص جانتا ہے لیکن روشنی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ان نور بھی ہے دی لائٹ یہ وہ واحد روشنی ہے جو اس سفر میں راستہ بتاتی ہے جس سفر میں کوئی اور رہنمائی نہیں کر سکتا کوئی اور روشنی فراہم نہیں کر سکتا کفر اور شرک کی ظلمات میں اور نا انصافی اور ظلم کی تاریکیوں میں اور یہ محض مبالغتاً یا محاورتاً نہیں ہے بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ ظلم و ظلمات یوم القیامہ کہ ظلم قیامت کے دن ایک ظلمات کی شکل میں سامنے آئے گا بالکل اندھیری اور تاریکی کی شکل میں تو اس تاریکی کے راستے میں جو کتاب روشنی فراہم کرتی ہے وہ قرآن مجید ہے اس لیے اس کو ان نور کہا گیا یہ تو اس کے وہ نام ہیں جو بغیر کسی صفت کے استعمال ہوئے ہیں اور جس سے یہ کتاب مراد ہے اسی کتاب میں اس کے بہت سے اوساح بھی بیان ہوئے ہیں صفتیں بھی بیان ہوئی ہیں جو تقریباً پچاس کے قریب ہیں جن کا تذکرہ کرنے کے لیے بڑا طویل وقت درکار ہے ان میں سے ہر صفت کا ایک خاص پس منظر ہے اور ایک خاص مفہوم ہے کتاب مجید کتاب عظیم کتاب مبین ان میں سے ہر ایک صفت ایک خاص وس کو بیان کرتی ہے اس لیے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں قرآن مجید کے ان اوساف میں ایک صفت ہے جو بڑی اہم ہے اور وہ ہے محیمن محیمن علیہ وہ اسی آیت میں مصدق لما بین ابن کتاب و محیمن علیہ محیمن کہتے ہیں ہائی منا یو ہائی منو ہائی منتن یہ عربی زبان کا سیگا ہے عربی زبان کے طلبہ جانتے ہیں اس کے لفظی معنی تو ہیں کسی چیز پر حاوی ہو جانا کسی چیز پر حاوی ہو جانا لیکن اصل عربی لغت میں یہ اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب مرغی اپنے بچوں کے ساتھ پھر رہی ہو چوزوں کے ساتھ اور کوئی جانور اس پہ حملہ کرے اور مرغی ان سب بچوں کو اپنے پروں میں لے لے اس کیفیت کو کہتے ہیں ہائی منت ہائی منت دجاجہ اللہ افراخ اس عمل کے لیے ہیمنا منا کا لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے جس میں حفاظت کا مفہوم بھی شامل ہے جس میں خطرات سے بچا لینے کا مفہوم بھی شامل ہے جس میں محبت کے تعلق کے اظہار کا مفہوم بھی شامل ہے جس میں جن چیزوں کی حفاظت کی جا رہی ہے ان کی اپنائیت اور ان کو اون کرنے کا مفہوم بھی شامل ہے یہ سارے مفہوم اس لفظ کے اندر موجود ہیں قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں پر مہیمن ہے تو اس کے دو مفہوم ہوتے ہیں پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں جو جو پیغام دیا گیا یا جو شریعت دی گئی اس شریعت کی بنیادی اساس اس شریعت کی روح اور اس شریعت کا جو جو اصل جوہر ہے وہ اس کتاب میں محفوظ ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے اسی طرح سے قوم کی تعلیم ہوتی ہے اور جس طرح ایک قوم کی تعلیم ہوتی ہے اسی طرح پوری انسانیت کی تعلیم ہوتی ہے فرد کی تعلیم کیسے ہوتی ہے پہلے بچے کو البے پڑھائی جاتی ہے پھر وہ پرائمری میں داخل ہوتا ہے چھوٹے جملے پڑھتا ہے چھوٹے چھوٹے جملوں میں اس کو اخلاقی ہدایت دی جاتی ہیں سچ بول ایسا لفظ یا بڑوں کا کہنا مان بہت آسان الفاظ میں اس کو بتایا جاتا ہے پھر آگے چل کے جغرافیہ پڑھتا ہے تاریخ پڑھتا ہے پھر ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے وہ جب پی ایچ ڈی کر لیتا ہے پھر اس کے بعد اسے کسی پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس علم کی رہنمائی میں وہ خود اپنا کام کرتا رہتا ہے جو علم دیا ہے اس کی روشنی میں اپنا کام چلاتا رہتا ہے یہ ایک عام انسانی مشاہدہ ہے پوری انسانیت کی تعلیم بھی اسی طرح ہوئی اور یہ مفہوم ختم نبوت کا کہ شروع میں انبیاء علیہ السلام جب بھیجے گئے تو وہ انسانیت کو ابجد کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے اللہ ایک ہے قیامت برحق ہے اللہ کا کہنا مانو اللہ کی بات سنو اس دنیا میں سرکش بن کے مت رہو بس اتنا کافی ہے پھر جیسے جیسے انسانیت ترقی کرتی گئی تو پرائمری اور سیکنڈری اور مڈل اور اور, اور ہائر سیکنڈری یہ سطح بلند ہوتی گئی یہاں تک کہ جب انسانیت اپنے تکمیل اور پختگی کے مراحل کو پہنچ گئی تو پھر انسانیت کو پی ایچ ڈی کروا دیا گیا اب اس کے بعد یہ جو رہنمائی ہے اس کی روشنی میں خود ہی کام چلاؤ خود ہی تم اپنے ذمہ دار ہو اب مزید کسی استاد کی بھیج کے اسپون فیڈنگ کی ضرورت نہیں اب استاد نے جو دے دیا وہ کافی ہے اب یہ رہنمائی تمہارے ساتھ پوری زندگی رہے گی تقریباً ختم نبوت اسی انداز کی چیز ہے جب یہ عمل جاری تھا انسانیت کی تعلیم کا تو انسانوں میں مختلف طرح کے انسان ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے نرمزاج ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں بڑے پیڑے ہوتے ہیں پنجابی جسے کہتے ہیں کہتے ہیں آسان زبان بولیں کچھ لوگ بڑے پیڑے ہوتے ہیں کچھ لوگ شریعت کے خاص پہلو سے دلچسپی رکھتے ہیں کچھ دوسرے پہلو سے دلچسپی رکھتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مادیات کا بڑا شوق ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان میں تعلق میں اللہ کا جذبہ بڑا گہرا ہوتا ہے یہ تو مشاہدہ ہر طرح کے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے انبیاء کو بھیجا تو جس قوم کا جو مزاج تھا اس کے حساب سے ان کو شریعت دی گئی اگر آپ تورات کا مطالعہ فرمائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا تورات میں کہ اس میں احکام بڑے سخت ہیں چھوٹے چھوٹے معاملے میں بڑے سخت احکام دیے گئے لیکن انجیل میں احکام بالکل سخت نہیں بڑے نرم احکام ہیں اور انجیل میں شریعت کے عمومی اصولوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے تورات میں اسپیسیفک احکام پر زیادہ زور دیا گیا زبور میں ساری مناجاتیں اور دعائیں ہیں مختلف انداز سے مختلف نمونوں کی مناجاتیں ہیں جب یہودیوں کو ڈسپلن کرنا مقصود تھا جو بڑی انڈسپلن مخلوق تھے تو ان کو سخت ڈسپلینرین احکام دیے گئے جن کا مجموعہ تورات ہے جب یہودیوں نے کئی ہزار سال کے انحراف کے بعد ایک ایسا انداز اپنایا کہ جس میں قانون شریعت کی ظاہری پہلو پر تو بڑا زور تھا لفظ پر تو بڑا زور تھا روح پر زور نہیں تھا یعنی ظاہری طور پر قانون کی پابندی ہو جائے چاہے سارے مقاصد اور مسلحتیں ختم ہو جائیں اللہ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو تو اس طرح سے حوض بناؤ کہ جب دریا سے ایک نالی نکال کے اپنے حوض میں ڈال لو کہ مچھلیاں آ جائیں گی سب ہفتے والے دن تو پکڑ لیں گے جی شکار تو نہیں کیا تو ہمارے تالاب میں آ گئی تھی گویا لفظی طور پر ظاہری طور پہ تو بظاہر شریعت کے احکام کی پابندی ہے کہ شکار نہیں کیا جال نہیں پھینکا لیکن جو مقصد تھا کہ ایک دن صرف اللہ کی عبادت میں بسر کرو اور کوئی دنیاوی سرگرمی میں حصہ نہ لو وہ مقصد فوت ہو گیا اس کے مقابلے میں عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام نے یہ تعلیم دی کہ جی قانون کے ظاہری الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی روح پر بھی عمل درآمد ضروری ہے تو وہاں اتنا عمل درآمد انہوں نے شروع کیا کہ انہوں نے کہا کہ ساری شریعت منسوخ کر دی اور پوری شریعت منسوخ کر کے انہوں نے صرف ظاہر پر عمل درامہ شروع کر دیا اس دوران میں ایک اسٹیج ایسا آیا کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام مناجاتیں لے کر آئے حضرت داؤد انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں بڑی مادیت کی فراوانی ہے دولت ہے داؤد کی جو حکومت تھی حضرت سلیمان کی جیسی حکومت تھی کہ جو اس کا نمونہ کسی نے آج تک نہیں دیکھا تو مال و دولت کی اتنی فراوانی میں اور اقتدار کی اتنی کثرت اور تنوع میں انسان بعض اوقات غافل ہو جاتا ہے اللہ سے تو مناجاتیں اتارے گئیں کہ لوگ اللہ کو یاد رکھیں اور تعلق اس سے بنا رہے یہ گویا تین بنیادی اوصاف ہیں تین کتابوں کے اس پر آپ بقیہ کتابوں کو بھی قیاس کر لیں قرآن پاک میں یہ تینوں چیزیں ہیں سخت احکام بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سختی کے محتاج ہوں نرم ہدایات بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو جن کو نرمی درکار ہو مناجاتیں بھی ہیں ان لوگوں کے لیے دعائیں بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو تعلق اللہ استوار کرنے کی ضرورت ہو کیونکہ قرآن مجید ہر دور ہر علاقے اور ہر قوم کے لیے ہے تو جب ان سب کو مجموعی طور پر ملا کر عمل درآمد کیا جائے گا تو سارے تقاضے بے وقت پورے ہو جائیں گے اس مفہوم میں قرآن پاک ہے محمن علیہ پچھلی کتابوں پر محمن ہے اور اس کے تمام بنیادی اوصاف اور مقاصد کی تکمیل کرتا ہے ایک دوسرا مفہوم مہمین کا یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں کیا پیغام دیا گیا تھا وہ سارا آج قرآن پاک میں موجود ہے ایک اعتبار سے ان کتابوں کے حاملین نے ان کتابوں کو ضائع کر دیا لیکن اس اعتبار سے قرآن مجید نے ان کے پیغام کو محفوظ رکھا کہ اگر آپ آج یہ جاننا چاہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی تو قرآن سے معلوم ہو جائے گا وزقرفیل کتاب موسا وز قرفل کتاب ابراہیم وزق ارفل کتاب مریم جتنے بھی کتاب الہی کے علم برداران ہیں ان سب کا ذکر قرآن پاک میں ہے ان کی تعلیم کا خلاصہ بھی ہے تو قرآن نے ان کی تعلیم کو محفوظ کر لیا ہے جیسے مرغی محفوظ کر لیتی ہے کسی ضائع ہونے سے اپنے بچوں کو تو قرآن پاک کی ایک صفت مہیمن ہے جس کا یہ مفہوم ہے یہاں بات ختم کر دیتے ہیں قرآن مجید کے عمومی تعارف پر ابھی ابھی اور کچھ کہنا ہے اس کی تکمیل کل کر لیں گے اس کے لیے اچھی کتاب اگر آپ عربی جانتی ہوں عربی نہیں جانتی نہیں تو پھر آپ تفسیریں الگ الگ دیکھیں جہاں جہاں یہ صفات آئی ہیں تو تفسیر مشری نے اس کو بیان کیا ہے جو اردو کی تفسیر آپ کو پسند آئے اردو کی تفسیریں بہت ہیں الحمد ابھی میں اسی گفتگو میں بیان کروں گا کچھ اعداد و شمار بھی دوں گا کہ کتنی زبانوں میں قرآن پاک کے تجربے کتنی زبانوں میں تفسیریں موجود ہیں کون سی نمایاں تفسیریں ہیں ان کے اوصاف کیا ہیں تاکہ آپ کو انتخاب میں آسانی ہو لیکن قرآن پاک پر الگ سے بھی کئی کتابیں ہیں جی نہیں یہ بات یقیناً درست ہے اور نازب باللہ کوئی آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک سے کوئی ایسا لفظ نکلے گا جو حق کے خلاف ہو وہ حق کے مطابق ہی نکلتا ہے لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بشری پہلو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے کلام پہ بھی بعض اوقات طاری ہو جاتا ہے جس کے بارے میں ان کو یہ وضاحت کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق کے خلاف کچھ نہیں ہوتا یعنی انبیاء علیہ السلام کی زبان بعض اوقات مزاح کا کلمہ بھی نکلتا ہے بعض اوقات غصہ بھی ان پر تاری ہوتا ہے تو ایسی چیزیں جس میں تھوڑا سا بشریت کا ایک پہلو ہو یہ انبیاء علیہ السلام کا کلام بھی اس سے خالی نہیں اگرچہ وہ سارا حق ہے سو فیصد درست ہے یہ صرف واحد الہی ہے جس میں کوئی کسی بشریت کا شائبہ یا کسی خاص کیفیت کا اثر نہیں پایا جاتا باقی ہر ایک کے کلام میں مقامی کیفیت کا اثر آ جاتا ہے نہیں شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے تھے شاہ عبد العزیز ان کی تفسیر ہے تفسیر عزیزی یہ انہوں نے فارسی زبان میں لکھی تھی لکھنی شروع کی تھی بظاہر یہ خیال ہے کہ مکمل نہیں کر پائے لیکن اگر مکمل کرتے تو یہ شاید قرآن پاک کی چند بہترین تفاصیر میں سے ہوتی جتنا حصہ چھپا ہے وہ بھی غیر معمولی ہے لیکن وہ فارسی میں تھی اس کا ایک قدیم اردو ترجمہ موجود ہے لیکن وہ بڑا پرانی زبان میں ہے اور آج کل کے قارئین کو اس کے پڑھنے میں ایک مشکل محسوس ہوتی ہے وہ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ سے لے کر اور سورہ بقرہ کے وسط میں وار الزین یوتیقو نہ یہاں تک ہے اور پھر بقیہ آخری دو پارے ہیں قرآن پاک کے بظاہر معلوم ہوتا ہے بعض شواہد سے کہ انہوں نے مکمل کی تھی لیکن وہ دستیاب نہیں ہے ضائع ہو گئی ان کا میں نے ذکر کیا تھا شاہ عبد العزیز ایک سوال ہے آج کل دہریت کی طرف مائل طلبہ کو کس طرح تبلیغ کی جائے ہماری اسٹوڈینٹس کا سوال ہے کئی اسٹوڈنٹس کے ساتھی اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کریں دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دہریت کا شکار ہوا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس فتنے میں مبتلا کیوں ہوا اور وہ کیا اسباب و محرکات تھے جو اس فتنے میں ابتلا کا ذریعہ بنے یا وسیلہ بنے اس سبب کو معلوم کر کے اس کے بعد پھر اس کا علاج یا اس کا ٹریٹمنٹ آسان ہو سکتا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے ظاہری چکاچول سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہاں سے امریکہ گئے پیرس گئے برطانیہ گئے وہاں دیکھا بڑی چکاچول زندگی ہے اور سمجھا کہ یہ سب کچھ ہے اور بہت جلدی متاثر ہو گئے اپنی ہر چیز سے غافل ہو گئے لیکن چند سال کے بعد خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا تھا اور عقل ٹھکانے آ جاتی ہے اور اب تو بہت تیزی سے آنے لگی ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا تھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مغربی افکار تصور فلسفہ وغیرہ پڑھا اس میں کوئی الجھنے شکار کا شکار ہوئے تو جس پہلو سے غلط فہمی آئی ہے اسی پہلو سے اس کو دور کرنا چاہیے لیکن ایک عام آسان طریقہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو متاثر کرنے کا یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو کنٹریبیوشن بحثیت مجموعی مختلف میدانوں میں ہے سائنس میں تہذیب میں تمدن میں علوم و فنون میں اس سے واقف کرایا جائے نوجوانوں کو تاکہ اس سے اعتماد پیدا ہو اپنی ثقافت پر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مغربی ثقافت اور تہذیب کی چمک اتنی گہری ہے کہ اس کی چمک کے سامنے اپنی چیز نمایاں نہیں معلوم ہوتی واقفیت بھی نہیں ہوتی مغرب سے زیادہ واقفیت ہوتی ہے اب آج کل کے بچے سے پوچھیں شیکسپیئر کون ہے تو آپ کو ایک گھنٹے کا لیکچر دے گا اور اس کے دو تین درجن آپ کو اسٹینزا بھی سنا دے گا شعر بھی سنا دے گا لیکن اس سے پوچھیں کہ مولانا رومی کون تھے شاید اس نے نام پہلی مرتبہ سنا ہو میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو اسپین میں اسلام کے بڑے پرجوش مبلغ ہیں غیر معمولی مبلغ ہیں اسپینی مسلمان ہیں نو مسلم ہیں ان کے اثر رسوخ سے کم و بیش پچیس تیس ہزار اسپینی لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں ان کا اسلام سے جب واسطہ پڑا تو اس طرح پڑا کہ انہیں اسپینی حکومت نے یہ کہا کہ چودہ سو بانوے میں اسپین میں مسلمانوں کا زوال ہوا تھا تو انیس سو بانوے میں مسلمانوں کے زوال کی پانچ سو سالہ خوشی منانی ہے کہ مسلمان یہاں سے نکالے گئے تو ان سے کہا گیا وہ تاریخ کے پروفیسر تھے کہ آپ ایک کتاب لکھیں جس میں مسلمانوں کے مظالم و زیادتیاں بتائی گئی ہوں کہ نکل گئے اچھا ہوا خس کم جہاں پاک انہوں نے مطالعہ شروع کیا تو ان کو خیال ہوا کہ عربی سیکھے بغیر یہ کام کرنا دشوار ہے تو انہوں نے عربی سیکھی اور مسلمانوں کی تاریخ پر کام شروع کیا تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اسپین کی تاریخ کا بہترین دور وہ ہے جب وہاں مسلمان حاکم تھے خود اپنے ذاتی مطالعے سے پہنچے جو کام ہوا اچھی عمارتیں بنی علوم و فنون کا چرچا ہوا ادارے بنے کتابیں لکھی گئیں علوم پہ کام ہوا وہ سب اس دور میں ہوا نہ پہلے کچھ ہوا نہ زیادہ بعد میں ہوا تو ان کی دلچسپی اسلام سے پیدا ہوئی انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا حدیث کا کیا بالآخر اسلام قبول کر لیا اور وہ سارا پروجیکٹ چھوڑ چھاڑ کے وہ اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے عبد الرحمان نے نام رکھا عبد الرحمان مدینہ مولیرا میں ملا ہوں کئی بار میرے بڑے اچھے دوست ہیں تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بعض اوقات ایسے راستے سے آدمی اسلام کی طرف آ جاتا ہے کہ جو کسی اور کے لیے عام طور پہ نہیں ہوتا ایک صاحب کو میں جانتا ہوں جو امریکی مسلمان ہیں بڑے اچھے بڑے انتہائی پرجوش مسلمان ہیں وہ فلسفے کے طالب علم تھے اور فلسفے کا مطالعہ کرتے کرتے وہ کسی طرح ابن عربی سے مانوس ہوئے محدود ابن عربی کی کتابیں پڑھی تو ابن عربی کی کتابوں سے وہ صوفیہ کی کتابوں کی طرف آئے تصوف کی طرف آئے تصوف سے فقہ اسلام کی طرف آئے محدثین کی طرف آئے بالآخر اسلام قبول کر لیا اور اسلام پر انگریزی میں آج کل جو بیسٹ کتابیں دو تین ہیں ان میں سے ایک ان کی ہے ولیم چٹک نام ہے نام اسلامی کچھ اور ہے لیکن مشہور ولیم چٹک کے نام سے ہیں اور تصوف پر اسلام پر کئی بڑی ایسی کتابیں لکھی ہیں جو بڑی مقبول ہیں اس لیے راستہ کوئی بھی ہو سکتا ہے واخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین